ہونا ممکن ہی نہیں کہ نوز باللہ من ذالک رسول اکرم ملک دے تو ہوں اس طرح دا ظلم کفر رحمت اللہ عالمین ملک دے جاوے تو پھر ہوے اس طرح نوز باللہ شر اچھا ہوں اوتے ججا نو بل اتے آٹا دو روپے سیر اتے آٹا تی روپیے بارہ سو اتے مدرسے چلتے پے یہ مدرسے جہاں چلتا ہے امریکہ کی اجازت جتنا چل سکتا اتے بڑھ کے انگریز کدی سنے جی انڈیا بمب مارے ہو چیزاں کہڑی نے جہیا اتے ہیں چنگیا نے کہ نیڑیاں نے واپا یہ ہوا کہ چنگائی ہے تو پاکستان پہن جاتے ہوئے پاکستان وہ آلے ہندوستان ہے ایک یہ لاؤ روئے ان لانچیا آکو سور دے بچے سارے بیٹھو مینو سمجھا دو تمہوں مطمئن کر لیں کہ پاکستان دا چنگے کام چ ہے ہندوستان نالوں کرو ہندو مندر اتنے آن کے نہیں اتنے آن کے نہیں ہاں۔ گرجے اتنے آن کے نہیں اتنے ہاں۔ آن کے نہیں ہاں۔ گردوارے سکھان دے جی۔ سکھان کا گردوارا ننکانے واسطے گنڈا سنگھ والا کسور تو اگے اتو ڈبل سڑک نکلی انڈیا چسور چی بدھو قوم خوش واسطے سڑک بن گیا بندست کسور والی بنا دیتی ہے نہ مراد تیرے نہیں سکھا بنی منظور ہو گیا سکھا بنی ہے وہ کیونکہ برادری جو پرانی انہوں کی وہی سی ہوں سکھا اتوں نکلی ہے سڑک یہ جنا والا روڈ ڈبل بن گیا تو ننکانے تک پاکاں دا گھر پاکاں دا بینک تھوڑے ہیں ستر بار سود کھانا ستر بار ماں نال دنا ہے ایک چوانی ستر بار رسول اکرم ہوں ایمان نال دسو جتھے ایڈی وڈی برائی دا مرکز ہون بینک جدو آخو کہ پاکستان بینک پاک ہو گیا ہاں جی۔ اچھا ہیرا منڈی چکلے تھے ہیں پاکستان پاک ہو گیا چکڑا ویچ لو آ گیا رشوت اتنے ہے پاک ہو گئی بھابی اتنے ہیں پاک ہو گئے نیچری شیعہ مردائی ہندو سکھ جو ہر طرح دے ہر پلیتی ہے ہر پلیت اتنے ہے کہ نہیں ہے پھر پاک پاکستان سے بڑا چن کے کتے دے پترا رکھے میں نو جی کہہ کمال ہے سکول نہ ہوتے تو ایٹم کھے بنتا دفاع کیون ہوتا حفاظت کیون ہوتی میں کہ میں کہ جی یہ دسو یہ نظام انگریز دا یا تا اسلام دا کہ اگریز دا میں کہ بم تیری حفاظت واسطے اوتری دا پتر آ اسلام دا نظام ہوں تو بم ہونا سی اسلام واسطے انگریز سوچا تو جدو نظام جو میرا ہے حکومت میری قانون میرا فوج میری سارا ہوں مت کوئی قوم چھٹے لیا بم یہ دو تاکہ میرا نظام بچیا رہے ڈر سے مارے سارے دبے رہے تو کتے کا پوترا انہیں ایٹم تینوں نہیں دتا انہیں ایٹم آپ دتا ہے اپنے واسطے روئے زمین کا کوئی ملک ثابت کر جڑا ہوگی مسلمانوں کا تو اتنے سدام مخالف سی آؤ اتے کھول لینا گل سدام مخالف سی عراق دے وچوں اصلا کٹتے رہنے انگریز یا اصلا دے رہنے تو تا آئٹم دیتے کھڑے نہیں چکر ہے تو مرا ہے کو کوئی شاید نہیں پوچھی کنے سال انہوں خالی کرتے رہنے اصلے تو اچھا ادھر کٹیا جا رہا ہے ادھر دتا جا رہا ہے کی چکر ہے معلوم ہوا دشمن تو کٹتا ہے سجان کا جانا ہوگا آٹا مام جتر پہ اتو ہو کے واپس آ اتنے کھڑا ہے انگریز نو آدھے ٹھیک ہے یہ یہ یہ حفاظت کرو چار چار ہاں، چار میل میل میل جاؤ میلا تو نہیں اتنے نیڑے اور دسا نیچری نشانی نے کہ ہو جی قرآن دس سوکھا خود پڑھو کسی عالم کو نہ جاؤ عالم جا کتنے بعض لوگ نے کتنے پائے بیٹھے نے سب قرآن قرآن حدیث آپ پڑھو کسی امام دے پیچھے نہ چلو کسی امام نے نہ کتنے پائے نے نہ ان کیتا ہے میرے کو فروخ صاحب فیکٹری کا افسر کہ میں اپنی فیکٹری بیٹھا گفتگو چڑ گئی ایک بندہ بیٹھا وہ کہ یار آخر میں بخاری شریف پڑھیا بھی پیالے حضور پاک سرکار نے ہاتھ رکھا پچھو پانی انگلوں نے نکل رہا پیا لے آ کے ہوں ہوں یار یار گلا گلا کرنے کرنے والی کدو اقل مندی ان کام ہو سکتا بڑا یہ نے نے کہ بندہ کہہ واپی بیٹھا سی سی وہ کنجر بھی والا باہر ملاد کرنے والا سی بکواس پہ کرتا ہے بھابی اچھا۔ بیٹھا سی بھابی آتا یار بھابی بڑے سخت ہوں نے یہاں کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتے تو کر ان گلوں کا انکار تو بھابی نہیں کرتے ایڈے سخت ہوں نے تو تو کری جا رہے تو تے آپ سنی آنا ہوں کون سی نیچری مولویا کیونکہ سنی کی نشانی رکھی ہے یا رسول اللہ اسلام اسلام لے کے یا رسول اللہ اسلام اسلام لے کے آبی اللہ اللہ اکبر اللہ اے پکا سن پکا سننی ہے میں کہتا چال کا پوترا تیرے نزدیک سننی شریعت والے پوچھے سنی ہے تو کوئی نشانی نہیں اچھا۔ نیچری سارے کام کر لینا ہاں، انگوٹھے جملے تھوڑے ویکنے ختم یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں نیچری طبقہ ہی ایسا کتے کاقل تا جی شاید اقل نہیں منی ٹکرا دیتی سو نیچری جڑا اقل دے پیچھے شیطان نو شیطان پہلا اقل پرست اقل پرست نفس پرست اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو شیطان کہتا ہے میری اقل کہ میں چنگا وا وہ پڑا ہے میں کیوں کرا کیا سی تو جہاں کتے کا پتر آتا میری اقل چی آؤں گل اگلے چ پانی نکلے پہلا نیچری پلیس ہے پہلا بھابی پلیس ہے کیونکہ آخر دنیا جو گمراہی ہوتی ہے ابلیش کی طرف آس گمراہی ہر شاید اتوں ہونی اصل مٹ تو وہی نا جی گلا کرتے ہو اس طرح جی بہت مریض نے لکھا مریض ہیں لکھا مریض رہے لکھا مریض رہے لکھا رہے بچے پیر بے نور شاہ شاہ نہیں انور سدرے والا چور ہاں جی۔ چپٹ جان لو ہاں جی۔ یہ ہوں مینو جج جی، اچھا، لیا جج نہ کے کے آیا تھا میں بوتھے لوٹے پیر صاحب آیا تھا اتنے آخری لفظ بگد ہاں ہاں مین نام جج دسیا نا بھی اتنے ہے اگوں اس نے سرپنچ بئیمان نے اتوں جناب سدی عبد رشید گنڈوئی نے سدی بیٹھا Sharif Sialvi professor incharge Zakariya university Multan دا انہوں سدی بیٹھا ڈائریکٹر تعلیم پنجاب پورے دا انہوں سدی بیٹھا میں ہوں تیل شیل لایا پرانا جا کمیس جی میں پایا توتی بنی ہے جی وہ میرے آخر لگا زیارت کرنا چاہیے میں چلو زیادہ کر رہا ہوں اور پہلا کمرے گیا تو جناب نا میرا سیالوی دجال سدیا سی نا انہیں جی وہ عربی کا انچارج سے شعبے کا پورا عربی جنا وہ عربی میں گیا تو عربی میرے بولن لگا پہلے یہ روک تھلے رکھ لوا اچھا۔ یہ ہوں سیدا موڑ بھی پتا نہیں اتوں پینڈو اٹھ گیا ہونا یہ عربی کی ہوں جب میں اگو شروع ہوا اللہ تعالی فلے لال سے وہ عربی چڑھ کے ہوں پنجابی شروع ہو گیا میں کہ جی، بس عربی مک گئی اللہ لو جی آ گیا گول میز کانفرنس ہو بڑی گول میز پہ بنا کر تو سارے بہ گئے مناظرے کرنے پیر صاحب پچھلے جوڑ بیٹھا میں نے سنا تم سکول کو چکلا کہتا ہے میں کہ جی نہیں نہیں میں تو یہ کہنا یہ گل میں نہیں کر سکتا وہ خوش ہو گیا بھی یہ جانا میں آخیا جی میں چکلیا تو پیڑا آخیا ان کی بوکی ڈگ پہ جی، وہ کیوں جی چکلے والے گناگار نے کافر نہیں اگر حرام سمجھتے ہیں گنا تو سکول ہے تو کفر ہے کفر سکھایا پڑھایا جاتا ہے تو یہ مرتا تیار ہوں وہ کافر مسلم کا فرق ہے بڑا کن کر سارے جا ڈریکٹر کیا پوکھ رہا تھا بولو میں جی، ایک مثال میں دے دینا مطالعہ پاکستان میں کہ دسویں دے لکھا غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں سی اس میں کیا حرج ہے آدم کی اولاد ہو لیکن ناطے سے سب بھائی بھائی ہیں میں کیا تم حوصلہ کر <laughs> میں کیا جناب معاف کرنا یہ امیر سے بچن کے ساتھ جو کنجری ناچتی ہے وہ جناب کی پہنا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے کہ جی کیوں وہ اما ہوا کی بیٹی نہیں ہے وہ تاری بھن نہیں لگتی وہ تو کنجر اتنے چو شیر تے سپ سونگ گیا پھر جنہ چیر میں بیٹھا ہوا نا ڈائریکٹر صاحب کی ڈائریکٹر نہیں بولی پھر ہوں شریف جڑا سی سیالوی دجال جڑا سی پروفیسر وہ پہلو ہی تھپیا گیا اندر وہ سمجھ گیا بھی میرا وسو گل بات کم پر میں نہ ہی بولنا ہوں عبد الرشید ہی بولیا پتوے لائے جانا دس کو مفتی پڑی ہوں میں کہ جی اگر جناب پڑھنا چاہو میں تمہیں پڑھا سکنا بھی چیٹ کالی دار میرے کو پڑھ سکنا جو نہیں پڑھنا چاہوں امام احمد رضا سرکار نے آ لکھا میں کہ کہڑی کتاب ہے اللہ کی کرنی وہ سور کتاب کا نام ہی نہیں یار نہ دس اور اللہ حضرت لے میں نہ دس کتاب کہڑی کا نام ہے میں ایویں منی جاؤں تیری گل سارے چپ پیر دا وہ کام خراب ہو گیا بھی میں تے جڑے مناظر سدے سن انہوں نے تو پکا نہیں رہا تو ہوں کی کرا اٹھا جی غلطی ہے معاف کرے ہم معاف نہیں کرے گا جب تک ہماری بات نہیں مانے گا اچھا۔ میں کہ جی میں بھی معاف نہیں کروں گا جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے اگر آپ غوث پاک کی جسمانی اولاد ہیں تو میں آپ کی روحانی اولاد ہوں بعض اوقات روحانی اولاد جسمانی اولاد سے آگے نکل جاتی ہے باقی میاں صاحب کی اولاد پیچھے رہ گئی انہیں یعنی اولاد تو ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ ہو گئے نا پیچھے رہ گئی علیفے کتاب پہنچ جائے اولاد ہوں ہوا الیفے روحانی اولاد مرید روحانی اولاد ہوں مرید روحانی اولاد میں آخر جی اگے نکل جاتی کئی بار اخیر حضرت صاحب انہوں کہنا پیا وہ آخری لفظ اس چوڑ چپٹ چپٹا دینا یہ آخری لفسن حق کا مولوی ہے اسے جانے دو جانے دو تسمیہ لیکن وہ دجال اج تک توبہ حق کا جو اکھ دتا ہے وہ نام مراد بئیمان اک ہی جو کھڑا ہے حق کا مولوی ہے تو پھر چل کفر چڈ یہودیا چڈ بغیرتی جی ملی کھڑا ہے سارا کفر یہودیا تو اپنی اولاد سکول انگریزی پائی کھڑا ہے کٹ بئیمان تو اس پاک دے راہ تے آ اس چشتی دی گل نو من حق دے چل دین تے چل پر نہ جی چل پہ کبلا تے سچی دکھنی لکھا دشمن لکھا ٹکر چاپ جان تین دینا جال سٹی بیٹھے نے سٹی بیٹھے ماشاء اللہ مرد آشق دیوان پروانے مستانے دیوانے مرید انہیں میں پہلو ہی مستانہ دیوانہ ہزور کا پیر مجھے تاپی مار دیتی انہیں آخیا پیر ڈی توس میں پہلو ہی ہوں دیوانہ مستانہ پروانا وا میں ویکھی پھر ہاتھ ہوں کم تھی رکھتا کم آ ہاں؟ جی پیدا بغیر کی دس گنا سی تو ہوں سو گنا پوری نہ کرنا پھر آ کے کر کے پوری قوم بے دین بے دین پیر بے دین قوم تو بے دین پیر تھاپی ماری آئی جیب بری آس طرح سے میں نے سنا ہے شاہ نے آخر نہیں کہ میرا میر جگہ تھا بس حوصلہ کر دجالا تیکھی دیکھی دوں جانا میں لکھ دینا جنہ نظریہ جنہ جہے فکر سوچ نظریہ کی دے دے ہیں اگر اسی طرح کیبا مل جائے تو میں کافر ہو سکنا سویرے ہو جاؤں کوئی پتہ نہیں جی اللہ تعالی حضرت صاحب والی سوچ فکر سانو دیتی میں لکھ دینا اگر جہا اس فکر سے مر جائے گا مرن دی ضمانت کسی نہیں دے سکتے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کفر کسی سے ہو جائے کسی نہ ہو سکتا ہے حضور فرما نے بندہ جنت سے گٹ دور ہوں پھر تقدیر غالب آؤں ہے بندہ دوستی والے کام کر کے جنت دولت پہ دولت تو ایک گیٹ دور ہوں پھر فرمایا بندے تے تقدیر غالب آدھی ہے جنتی والے کام کرتا توبہ کر کے مر کے جنت چھٹ جاتا تو براوا یہ سانو خاتمے کا کوئی پتہ نہیں لیکن یہ آخنے جی اسے فکر تے مریا لکھ دینے اور سچا مسلمان ہے اور کیا مت والے دن کافران کی سابج نہیں اٹھے گا مومنا اٹھے گا اور ان شاء اللہ عمل دی سزا اپنی کیتی دی بھاوے لبے لیکن عقیدے دی سزا نہیں پائے گا اور جنت جائے گا جائے گا ایک دن ضرور جائے گا اس فکر سوچ رکھنا یہ ہوئی سوچ ہے امام محمد رضا دی یہ ہوئی عقیدہ انہوں کا یہ ہوئی پیر میرے لیے شاہ یہ بھی سارا جہے عقیدے یہاں پیرا خندی رہتے ہیں اگر مرن سور اسی طرح یہ سوچ رکھ کے جی یہ لانتی قیامت آ دن یا بابیاں نیچریاں دیوبندیاں شیاں مرزائیاں یہودیاں نسارا یہاں لانتی نہ اٹھن تو قسم خدا بھی کر گیا نا قیامت آ میرا گرمان کرے کتنے بیٹھے جی ایڈے وسوخ جی میں گل کر رہا ہاں، امام احمد امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ حضرت سفیان سوری بزرگان دینا فرمان دے لے ہوئے کے کوئی سنی ہو کے مر جائے کاش کے فرمایا سنی ہو کے کوئی مر جائے یہ قبر رحمت نال بھر جانی ہے تو دوسرے کی دولت نال بھر کی سمجھتے جی یہ فکر یہ جی ایسا پیش کریں یہ جی اس بعد دنیا نہیں ہو سکتی نہیں تو ساڈا چیلنج سارے سامنے لیاؤ تمن خاں مفتی لیاؤ تو آپ کو سنی ثابت ہو جائے فکر تو باہر ساری نک وڈ دو زبان وڈ دو قسم خدا دی اکھان کر دو مشلا کر دو اس کے بعد سنیت ممکن نہیں کر کے میں نے ملا بیٹھ رہا یار سنی پھر تو ہے میں کیا میں کدی دعوی کیتا ہے میں آنا میں سنی ہاں بے وقوف آ ہاں۔ میں کیا تو میرے منہ چ کدو سنیا ہوئے میں امام احمد رضا اور بزرگان نے دین جہیا سنیا دیا نشانیاں لکھیا سنی وہ نشانیاں پائی جان گیا سننی پاوے مایا پاوے میں میرا دعوی سنی وہی ہے جن امام ہے سننا سننی آس میں کہ گل ٹوٹھی ہے سچی یہ گل غلط ہے صحیح ہے ایمان ایمان نفس نفس کتا کتا کتا کافر ہے ہے ہے ہے بھوکتا بھوکتا بھوکتا غیر نو نو مالک یہ ڈالان رب مالک ہے نا نفس مالک نو وہ مخالفت کرتا ہے وہ ٹان ٹان کرتا ہے وہ خلاف سوچتا ہے وہ جو خیال اندر اٹھتا ہے رب کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف نفس لیں بزرگ کئی کتا آدھے نے میں کتے تو بدتر آ کتا چنگا ہے کتا پھر بھی یہ آخنا چاہیے ہلکا کتا ہلکا جڑا وہ مالک نہیں چڑھتا تو نہ کتنا چڑھتا یہ کتا بھی ہے وہ تڑکا بھی ہے جی اندر تو مالک بچا کے لے گیا نا تو پھر سنی ہمارے پھر سنی بندہ گھر بیٹھا رہے کار نماز پڑھ لگے اس وہ تباہی لائی آدھے بندے ایمان دی کہ بندے سوچ نہیں سکتے حضور پاک نے فرمایا نا مسجد آباد ہو ہو گیا لیکن ہدایت تو ہودایت توجڑیاں خراب ام منل ان کی مسجدیں آباد ہوں گی بندے بہت ہوں گے یا خراب ام منل لیکن ہدایت تو اجڑیاں ہو گیا ہدایت کی بجائے گمراہی کو مسجد لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کا رسم رہ جائے گی طریقہ پاس رسم ہوگا پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے نہ کوئی ایمان کا پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے بعد میں قرآن سیکھتے تھے اور بدھو قوم قرآن سیکھ رہی ہے ایمان دے رہی ہے قرآن سیکھ رہی ہے ہاں، بچہ ماشاء اللہ پندرہ سے بارہ کا حافظ ہو گیا کتنے پائی چڑا ہے ہم آتی ہے مدرسے نال مدرسہ سے میں کہ چلو حافظ تو ہو جائے اللہ کا بھائی ایمان ایمان بچہ دے آئے گا پرانے لایا گا کتنے جا بچہ میرا ماشاء اللہ جی قرآن سیکھ رہا ہے جی ماشاء اللہ دینیات میں سکول دینیات ہے وہ نام برادر نیچری بنا ہوئے گا لانتی ہے قرآن سیکھا ہے چنگا ہے تو چلو قرآن نہ رہے والے دن ہزار کروڑاں کروڑا دنیا قرآن والے دودھ تک جانی ہے ایمان والے دن جانی جانا لادا بندہ قرآن پاک کی قرآن پاک بابے کے گھر میں بھی آیا بھی آیا یا کے بھی آئے عیسائی بھی آئے ہر پاس بولتا تھوڑا قرآن پھر راہ لبن کی لوڑ ہی کو نہیں جب راہ بر مل گیا لبن کی لوڑ کی پھر وہ اگے اگے تو پیچھے پیچھے بغل پی میں کہا سارے آ جی سارے نماز کی دعوت دینے سارے نماز کی میں کہ میں کہا جی بن ذرا سوچیے نماز کی دعوت تو سارے دے نماز کہ نماز دا دشمن مخالف کہڑا ہے نماز دا سجن کہڑا ہے دعوت سارے دے آؤ میں اندر تر ذات کا ذکر ہوتا ہے تر ذکر نماز انجام دو تر ذکر اللہ تعالی دا ذکر اللہ ذکر وہ بھی پیڑا ذکر رب دے دشمنوں لانتی شیطان تو اللہ بنا لینا کہنے ہو کہ نہیں نماز ہے لانتی شیتان کہہ رہے ہیں شیطان اللہ کا دشمن ہے انہوں لانتی کہہ رہے ہیں پیڑا لکھ کے جنگا ہے غیر المقبوب علیہم الضالین یا اللہ غضب والے گمراہ رات بشامی ہن غضب والے گمراہ جو کہہ رہے ہیں جڑے ہیں جنہیں ہیں یہود نصارا ہیں گمراہ بابی بد مدد دوسرے جو نیچری سب بچا کے دالیں گمراہ مانے سب نو کہہ رہے ہیں خلاف برا بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں قرآن کے لفظ نے بھڑا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں اچھا دعا کروت پڑھ دو آخ دو نقل ہوا نتر کمائی چلو گیا اللہ جڑے بدکار بندے نے بھڑے بندے نے تیرے خلاف چلنے والے بندے نے چھڑ دیا گے پر لوا گے دور ہوا گے اصل لگا گے انہوں نے شادی کمی ساڈی انہوں نہیں ہوگی یہ دعا قنوت جانا ہاں۔ ایک منافقہ ساری ادھر کی آنے باہر بار یاریاں نے اتنے ہوں مومنا کی گل ہے کہ مومن برا ہے یار اللہ مومن تیرے خلاف چلتا ہے پیا اگر تیرے حکم دے خلاف چلتا ہے پیا بھاوے مومن ہے سچا دین نو منتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن خلاف چلتا ہے اتنا وہ شادی کمی نہیں رکھیں گے نفلا ہو بنترو کو چھٹ دیں گے دور ہو جائیں گے جی سمجھ نہیں لگی گل ہوں اتنے یہ دشمنوں کا ذکر ہوں مخالفہ کا ذکر اللہ دے خلاف کرنے والے اللہ دے خلاف چلنے والے یہ سب دے خلاف بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں ہاں؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ دے مخالفہ دا بھی ذکر بچ نماز دے ہے لیکن پیڑا ذکر تیسرے تیسرا ذکر کہڑا ہے رب دے سجنا دا دوستان دا نبیا دا تے ولیاں دا ہے نماز کہ نہیں ہوں سنو ایک دن اسکرات المستقیم اسرات اللہ بھی نام یا اللہ جنہ تے تو انعام کیتا ہے نبی صدیق شہید ولی انعام والے یہاں کا راہ سان وکھاوی یہ ذکر پیڑا نہیں سونا ہے یہ پیڑا ہے سونا یہ چنگا جی پھر السلام علیکم ایها النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا و عباد اللہ الصالحین اے نبی سرور تو اٹھے تے سلام ہو بھیج رہے ہیں نماز دے وچ اللہ اللہ دے سارے نیک بندے ولیاں تے سلام ہوئے نماز دے اللہ عباد اللہ صالح سارے نیک بندے نو گنے آ گیا کما صلی اللہ تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم ابراہیم تے بھی سلام درود ہوے ابراہیم دی آل اولاد تے بھی ہوے حضور دی آل اولاد تے بھی ہوے سبحان اللہ ہن سجنا دا ذکر آیا چنگا دشمنا دا مخالفاں دا آیا پیڑا اللہ دا ذکر بھی بچ آیا کہ تین دا ذکر آوے تو نماز بنے گی نہ آوے نماز پڑھ سکتی ہوں سچی دسی ایک بندہ آخر جی میں رب کے دشمنوں کا ذکر نماز نہیں کرنا لہٰذا میں اس بلا نہیں پڑھتا میں خیر مقدو پہ آیا مطلب دال نہیں پڑھتا میں نقل نہ کرو کہ میں افزرک نہیں پڑھتا قرآن دیا وہ آتا نہیں پڑھا گا جنہیں اس کافر کا ذکر ہے پھر انہوں کا سچی دسیا جی جا بندہ اجن آخر نماز ہونی اچھا نمبر ایک جہاں بندہ سجنا کا ذکر کر دے نماز یار میں تیار پڑھنا نہ میں درود پڑھنا نہ میں اسرات اللہ دینا نام تالا پڑھنا میں نہیں پڑھنا میں وہ نماز پڑھا گا جہد صرف رب کا ذکر ہو <laughs> نماز ہونی ہونی قدرت والے نماز جیسی وڈی عبادت دے اندر تین ذکر رکھ کے اپنا اپنے اپنے سجنا دا ہے تین رکھ کے قدرت والے یا خلا نہ پاؤ ہوں مطلب ہاں، اچھا۔ جناب جی سارے رکھو گے کٹھے اللہ کی بنتی عبادت ہوں گل سمجھا جی اللہ دے سجنا دا ذکر بھی عبادت بنیا کہ بنیا نماز عبادت نہیں نو برا کہنا بھی عبادت ہویا کہ نہ ہویا ہوں آ جاؤ اتنے پرائیویٹ والا بھی آتا ہے گا سابیا پگا والے بھی آتے ہیں سارے آدھے نماز پڑھے بھائی نماز کی بھائی دیکھے کلمہ اور نماز پکا ہے بھائی نماز کی دعوت سے لانسی دے رہے ہیں نماز کا مخالف سجن کہڑا ہے تو دشمن کہڑا ہے نماز کا نماز کا مخالف کہڑا ہے ہوں جا اللہ تعالی تین کا ذکر رکھ کے دسیا کہ یہ ذکر جنہ تین آیا کھڑا جی نمازوں بعد تین بچ میں رکھا ہے ایویں باہر کرے گا وہی نماز ہے جہاں لانتی آخے دشمنوں دے خلاف نہ بولو کسی کچھ نہ آخو سمجھا جی کتری دا پتر نماز دا دشمن ہے جہاں نماز درود سلام سلاد حضور تے بھیجی ہے نیک بندے تے بھیجی آ ذکر خیر کی ہے نماز تو بعد آ یار صرف اللہ کا ذکر کریں باقی سب شیر کو ہے یہ کہاں سے ولیوں کا ذکر کار نکال لیتے ہو وہ بھابی خندیر دا پتر دو بندی نہ سارے رہ نڑ خندیر سمجھ لے نماز دا دشمن ہے رب آتا ہے میری عبادت بنتی تا ہے میرے سجنا دا ذکر کر سجنا دا ذکر کرے گا نماز تو تو شرک ہو جانا ہے وہ نماز عبادت نماز تو شرک ہو جانا ہے تو سمجھ آئی کہ نہیں ہوں ساریاں پگا والے آدھے نے کسی کچھ سکول والے آدھے نے کسی کچھ کافر دے خلاف نہ بولو کفر دے خلاف نہ بولو یہ سخت ایڈی سختی اسلام نہیں تو تھانے مسجد پائی کھڑے نے کچہری مسجد بنی کھڑی ہے اسمبلی لال مسجد بنی کھڑی ہے کہ نہیں بنی کھڑی سکولوں مسجد بنیا کھڑی ہیں ہوں دس مسجد بنی ہے کافر کے خلاف نہیں بولن دینا یہ لانچ نماز کا دشمن ہوا جی سجن دشمن نماز کا مسجد جی پائی کھڑا وہ تو مندر ہے ہاں۔ مندر تو بھڑی نبی پاک سرکار نے یہو جی مسجد سی جی گرا کے منافع دی تو اتنے چٹی چھٹوائی سی سرکار نے پر گند سارا اتنے حالانکہ کل میں پڑھنے والے بنائیے نہیں رکھیے شکل مسجد دیے نہ مسجد دا ہے خدا دا کھانا کیا گیا ہے سارا کچھ آدھے پے نے اور حضور پاک فرما رہے ہیں پکانا اتنے سٹو یہ مسجد نہیں گرا دو اللہ قرآن نے چاہیے محبوبہ یہ مسجد دینے رہی مسجد نہیں چھوٹے چھوٹے مسجد گرا رہی یہ مسلم مسلمانوں نقصان دین ایمان نقصان دینے واسطے بنائیے ہاں جی ساتھے چھوٹے دیتے گند سارا صاحب کرام اتنے گند سٹتے رہے معلوم ہویا ہر مسجد مسجد نہیں پاوے شکل مسیح دی Thank تا کر کے کئی مسجد اس لیے جہیا نویا سکول تھانے والی سب مسجد مندر یہ مندر کو میں جب یہاں جا کے کوئی فس کے نماز پڑھا بھی تھی نا تو میں کشمیر تو پہنا میں مسجد سمجھ کے نماز نہیں پڑھتا میں سمجھنا ایک تو آم تھائیں نبی پاک نے فرمایا ساری روح زمین میری مسجد ہے جتنے مرضی نماز پڑھو نماز ہو جاتی میں کہ تاہ میں پڑھنا پیا مسجد خانہ خدا نہیں سمجھا گا خانہ خدا اس سمجھا گا جیبے بناو والا آخے اللہ دے دشمنوں دے خلاف وہ رسولوں دے دشمن ہوں شیا کتی دا پتر مسجد پائی کھڑا ہے اللہ تعالیٰ نماز اپنے سجنا دا صاحب حضور دے سجن ہے نہیں جی۔ اللہ دے سجن ہے کہ نہیں جی وہ سجن نہیں تو سجن دنیا دا ہے کہڑا پہلے تو سارا کام چلائے رب دن جا جی۔ کتے دا پتر انہوں نے گالا کرتا تو مسیح پائی کھڑا پھر نماز دا مخالف ہویا کہ نہ ہویا جی۔ میں کہ یار دسو نماز بے آئی برائی سے روکتی ہے پڑھ دے ہاں میں کہ روکتے کیوں نہیں بڑی گیا روک دے لیکن میں دسا اترا ایک تو مقصد ہدایت آیت دا کہ بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے ہر کفر برائی تو روکتی ہے نماز کیا مطلب نماز جڑا سبحانہ اللہ تو لے کے السلام علیکم کہ جنا ذکر تے غور کر یہ ایک ایک لفظ تین برائی تو روکے گا نیکی رب لائے گا نیکی درب روکے نہ روکے وہ مرضی روکتا تھا ہوں رب روکتا کہ نہیں روکتا پر بندے نہیں روکتے جی نہیں روکتے جانم جان اپنی انہوں کی نوسط ہے مالک تو روکنے والا فرد پورا کیتا کہ نہیں کیتا اسی طرح نماز نماز فرد پورا کر آدھے میرے جی غور کرو میں تقریر کرتی میں کہ سبحان رب یا سبحان رب یل عظیم پہلا عظیم ہے پھر آلہ ہے رکو ہے جانے کی پڑھ رہے ہاں جی، ہاں جی۔ سبحان رب یل عظیم سجدے گا کی پڑھیا ہاں۔ سبحان رب یل عظیم جڑا یہ مانا کی ہوتا ہے مانا ہوتا عظیم کا مانا وڈا بڑا ساڈا میرا پالن والا رب آدھے پالن والا رب آدھے پالن والا اس لیے ہوں میں مثال دینا میرے تو یقین ہے رب تک نہیں نماز یہ سکھا شرم نہیں آتی تین جب روح تھا نا روح اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرمایا یہ نہیں تھی فرمایا او میں تیرا خدا آیا ہاں، او میں تھا معبود آیا عبادت لائق آیا نہ اتنے مالک فرمایا سی کیا میں تھا پالن والا ہے ہاں کہ نہیں رب رب رب الاستو بربکم کیا میں تھوڑا پالن والا نہیں پالن والا کنو آدھے پالن والا رب رب آدھے نے پالن والے نو جنہ چر انہیں رکھنا ہے کسی شہر وہ ساری ضرورت پوریا کر رب آدھے جس نے لے جائے ہوں کوئی وہ ضرورت پوری نہ کر سکے ان رب آخان کہ جس لیے مکان پہ آئے تو کوئی وہ پوری نہ کر سکے جنہ چر رکھے ہر لوڑ پوری کرے لوڑ پہ آنا عیاشی نہیں یہ فرق رکھنا عیاشی کا وقت نہیں کی طرح اپنے ہاں ضرورت چنتا رکھنے تین قائم رکھنے جو چاہیے وہ میں تیرا پورا کر دوں لیکن تو آ کے ٹی وی میرے چاہیے تو تیری عیاشی بدماشی ہے وہ میرا ہوا پورا سمجھ آئی کہ نہیں تو تخ میرا گھر جہا وہ ہزار لاکھ روپئے کے بانڈے نہریا ہوئے تریش بدماشی ہے میرا وعدہ کون نہیں میرا وعدہ تین برتن جا ہاں؟ ہوں جا پالن والا جنہ چر رکھد ہے انہیں چیر وہ لوڑ پوری کرتا پالن والا ہے میں ڈیری بیٹھے جی میں لوڑ پوری نہیں کر سکتا کھوان پیان کی پالن والے کا کام ہے جنہ چیر اس ذات نے تین پالنا ہے تیرا منہ بند ہے نک تھانی نالیاں سٹ کے جیڑا تیرے پالن واسطے رزق چاہیے وہ نک تھانی پہنچا ہے کہ نہیں جس ہوں جیڑا راہ ہے جیڑا کھان پین دا پلن دا راہ ہے وہ تے بند ہے تو پل رہے جاؤ ہسپتال میں دیکھو ہزار پہنے سے کہ نہیں اچھا جس ادھر بند کرتا ہے ہوں راہ کہڑا ہے منہ منہ تیرا چھبے جنا کھلیا چھابے جنا منہ کھلیا وہ دھد سٹتے ہیں پاس نکل جاتا ہے جو سٹتے ہیں پاس نکل جاتا ہے وہ آدھے بس پائی ہوں خبر نہیں لگ یہی ہوں مک گئی ہے ریاست ایک کم بختی ساری سکول کا کم ایک سانو کس رات نال اس لانتی بے یقین کیا ہے کہ ریز کے واسطے جان واسطے واسطے جان کے ہاتھ چیکٹری <laughs> ہاں جان جی ہے جی وہ تھانے والے ہاتھ چیکٹری والے ہاتھ کے ہاتھ چان رکھ لین جس چان کٹ دین جسل چان پا دیں بندے جی ذاتی سوچ تو سارا دین جڑا سا بیان کر رہے ذاتی سوچ اپنی مزدور کہ ذاتی سوچ رہا کر رہے ہیں کا تھوڑی بیان کر رہے کفر اسلام بیان کر رہے ہیں کیا کفر ایمان ہے کیا کفر ایمان جڑا دا مخالف ہو مسلمان ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آنا جی انگریزی تہذیب طریقہ کفر ہے انگریزی تہذیب لا دی بے حجائی ہے ہوں جا ہوں آ کے نہیں جی وہ حیا صحیح ہے کافر ہو گیا کوئی اتنے دو رستے تھوڑے نکلنے اسلام تو علاوہ کوئی اور رستہ بھی ہوگا تو اسلام ہی ہوگا تو اسلام تو علاوہ بھی ہوگا کیوں ہو سکتا اسلام دراد ایک ہی ہے یہ نہیں کہ ہر بندے دی اپنی مرضی اسلام ہے کتنے لکھا پھر خدا ہوئے ہی نہ نہ کوئی دین ہوا نہ خدا ہوا نہ رسول ہویا ہر کسی مرضی یہ تو نیچری ہے ہوں سال لگ گئے مومے نے یہ سال لگ گئے یا پیٹ چ خون آنا شروع ہو گیا یا پانی دیش کے کا آدمی مار پانی پی پی پی فرج گئی نہیں اسے حالت مر گئے شہید بشرط ایک نیچری نہ ہو باقی نہ ہو شیا نہ ہو چکرال بھی نہ ہو کوئی لانتی فرقہ بچ نہ ہو صرف سنی مومن ہو مرتاد بچ کوئی نہ ہو تاؤن بیماری والا پانی ڈب کے مر جائے آگے کے جل کے مر جائے پتھر ڈگ پہ تھلے دب کے مر گیا کند ڈگ پی مکان ڈگ پیا تھلے دب کے مر گیا مومن نے سکولی نہیں نیسری نہیں شہید عورت بچے بچہ تکلیف آئی بچے جمن گئے مر گئی بچہ باہر نہیں آیا مر گئی ادا آیا باہر مر گئی حضرت صاحب فرما نے پوری پاس ایک کتی دا پتر نہیں اٹھا تو بہن چوت ایڈا وڈا کفر بک دیتے گسا خلانتی آؤ ایک بندہ بہن چوت نہیں بولیا تو ہوں پوری بس جو بچ جائے اس کتی قوم کی نگاہ سارے شہید نے لانچ کا بچہ سارے کافر مرے نے جنوب اپنے رسول کی غیرت نہیں آئی کہ کم از کم اٹھ کے کوئی تھپڑ مار دا بہن چوت نو کوئی انہوں قتل کرن تے آ جاندہ یا کوئی گالا کٹ دا کوئی مار دے نہ چلو گالا تے کٹ چھڑ دے کہ چوت چوتا کافرا لانتی سورا کتیا بلیا سو پر کسے نو جوں تک نہیں رہیں گی تے اے سور دے بچے مرن تے تے ابو جہل دے نال دی چوت اٹھن کے باویں دب کے مرن باویں سڑ کے مرن باویں پیٹ نال مرن تے باویں جادے رب کیویں آکھو گے مسلمان مرن شہید کیویں ہون گے شہادت آتا دیمان شاہد مطلب لانسی بچے جنہیں ہونا پکا درو شریف سے پڑھو ان چاہتا کو گنا معاف ہوگا پلان سے پڑھو گا لانسی کا بچہ ایک سارا کچھ ایمان تو بعد ایمان نہیں لگتا تو درود بعد چکی پھر سرکار نمر گل آیا سرکار کا سلام اتار کے نام جی حقائق لکھیے جن ہیں سور کے بچے کرنگے کی حکایت خواب فلانے نے کہا وہ دجال دا پترا فلانا بھی تو تیرے نال وہ کہڑا امام بخاری ہے جی گل دسا یقین کر لی سیانے ساڈے سرکی کی مثال ہے چوران نے گواہ جیب پتر جی۔ جیب کترا انہیں چور کے خلاف گواہی دینی ہے سچی دسیا جی، جی۔ میں تمہیں آخیا جنہ نے لانتی سارل پادری جن بے دین لوگ ہیں جماعت دینی دین بنا سارے کول خنزیر کول یا خواب یا حکایت فلانے نے کہا ہے میں نے آیا دیکھا میں نے آیا دیکھا میں کہ جو تے نال دینا جی میں بھائی صاحب نا صاحب پاگل ہے کہ جی بابا فری سرکار دا خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے نے انہوں نے فرمایا کہ جڑا یا ستار قادری صاحب ہے نا یہ مجدد وقت ہے سار صاحب آدھے نے کہ مینو بابا فرید آپ آئے نے انہیں آخیا ریاس جی قادری اپنے وقت کا دجال ہے پریشان ہو گیا خلیفے کی انہیں گل کی پیر بھی ہوں شاہ صاحب آدھے یار پریشان نہ ہو تو بھی جھوٹ بولے میں بھی جھوٹ بول دیتا جی میں تین کچھ آیا نہ میم کچھ لانچی کا پوترا خواب کا آسرا وہی لوے گا جڑا دجال ہے کیوں انہوں پتہ ہے نہ میری سچائی دی کوئی دلیل ہونی ہے نہ کی پتہ لگے سچا جھوٹا ہے دعوی ہے نا جیڑا سچا ہے جہد کول صحیح سچا دین ہے انہیں خواب سنا خواب والے پاسے آنا ہی نہیں اندر کول سب تو ویڈی قرآن کتاب ہے پھر سنت رسول ہے پھر اجماع امت ہے حضور سرکار دی امت مجتہدین امامہ پاکوں کا آپس کا اتفاق ہے پھر جناب جی قیاس ہے جنوب چار چیزاں شریعت کی دلیل ہوتی ہیں مستحد کا یہ چو چیزاں جی صداقت کی دلیل دینی گل کرنی کہڑی لوڑ ہے بار خاص لانتی کا بچہ یہ تو نشانی کہ تسا خواب بیان کر دے جی اور ساڈے سچے ہونے کی نشانی ہے خواب سنا اج کل تک آپ کو اصا آخیا ہوا یار نبی پاک نے اج کیا حضور نے فرمایا چشتی ہوئی سچے نے ہے فلان نے ہے فلان نے اصا کدی اصا جو بھی کیتا ہے وہ بابا قرآن رکھو بے جاؤ شریعت رکھو تو ذرا ثابت کرو اصا جھوٹے ہیں تو جھوٹے ایمان نال دس کے نہیں ہوں اتنے جو مناظرے پہ آئے سن اصا شریعت نال ڈایا یا خواب نال ڈایا پھر مسٹر جنا حضور سرکار نے فرمایا یہ پاکستان جن قائد اعظم بنا رہا ہے یہ میں بنا رہا ہوں میں اس پر بڑا راضی ہوں میں کوئی لانتی <laughs> دے بچے یہ کسے بدھو دے کے بیان کرو جڑا دجال دی جنس دا ہوئے پامک بے وقوف ہوئے جنہوں کوئی دین ایمان دا کوئی پتہ کوئی نہیں باندر آنگو ڈگ ڈگی دے نچتا ہوئے ان دے کے بیان کرو ساڑے کے دیا روشنی پر یہ آسان دے تو آٹی تھاڑ کے آرشاہ ہونے سامنے کر دے نہیں مسٹر جناح ایمان نہیں ثابت ہوتا تو خواب کتوں ثابت ہو گیا روئے زمین ڈال کے اندر ایمان ثابت کر دیں اج تک انہیں مذہب کا پتہ نہیں لگ سکے بھابی آدھے بھابی ہے شی آدھے شی آدھے مردائی آدھے میر دائی ہے یہودی آدھے یہودی ہندو آدھے ہندو ہے سکھ آدھے سکھ ہے بریلوی آدھے بریلوی ہے اج تک جا مذہب ثابت نہیں ہو سکیا حضور پاک کی بخانا ہے سن سرکار جہد کو آؤ گے وہ ایمان پہلو سامنے آنا لوگوں کا روئے زمین بے مثال ایمان والا ہونا یہ نہ بے ایمان لبے کوئی نہ بڑی اچھی گل مولی گل پہ کرے ہونے آگے ہوئے مینو آ کے فلانے بندے کی کتاب آئی وہ لکھا مسٹر جناح جو ہے وہ قائد آدم کا مسئلہ کتاب کا نام وہ لکھ کے بندہ لے گیا اس مولی کو پشاور کا وہ آپ کا سنا اور کہہ دیکھے جد لایا تو میں ہنس پیا پٹھانے ہوں میں ہنس پڑا میں سگا کیوں ہنس ہو میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے ہے قید اعظم اور مذہب اس کا بھی تلاش ہو رہا ہے مذہب ابھی ہر بندے کا مذہب آگے ہوتا ہے دین آگے ہوتا ہے یہ کیسا قید اعظم ہے اس کا دین پیچھے ہے اور آپ آگے ہیں بہن چوتھ <laughs> جھگڑا ہے امام نال دسو سچی دسیا جو ہے امام احمد رضا فوت ہوئے نے کدی جھگڑا سنیا جی کسی بابی آخ ہوئے سڈا شی آخ ہوئے سڈا امام کا سنیا جی انہیں دعوی کیا ہوگا سڈا میرے شاہ سرکار وسال فرمایا کسی اج تک دعوی سنیا جی کسی آخ ہوئے سڈا میاں شیر ربانی کا کسی غیر مزہ بڑے سننی تو علاوہ کسی آخر ہوا سا میں مر جا ہوں ایمان دسیا جی کوئی آخے گا یار چشتی ساڈا سوائے سننی تو کیسی عجیب گل ہے کہ مریا مسٹر جنا قید آزم ہے جس سنی سی تو پھر دوسرے کیوں آدھے نے نہیں سارے کہ معلوم ہوا یہ بہن چود عجیب جنس تھا جو کسی کا نہیں تھا نہ یہ شیعہ تھا نہ وابی تھا نہ بریلوی تھا نہ یہودی تھا نہ ہندو تھا نہ سکھ تھا اس کو ایک عجیب جنس نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیچری نیچری کیا ہوتا ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کہتا ہے سب بہن تو ٹھیک ہے جہاں کو لگا ہے سب ٹھیک لگا رہا ہے وہ کیونکہ کہنا سارے ٹھیک نے وابی شی سنتا وہ سان بھی آتا ساتھ یار دسو یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیڑی سزا دے گا کہ ہر ایک دھوکھے چ رکھا یار ایک بندہ کہہ نوز بلا صدیق اکبر سرکار صاحب ہے کرام کافر نے ایک کہہ وہ عظیم مسلمان ہے سچی دسیا جی دونوں ایک ہو سکتے ہیں ہوں جا کے دونوں سچے جے وہ یہاں دونوں چیسے ہے نہیں تو یہ مطلب کتی کا پتر ہر کسی دھوکھے چ رکھا تھی تو ہوں کیا رسول اکرم سرکار دے زمانہ پاک دے اندر ہر کسی نو مسلمان دے سامنے آنا تو آخر تے مشرقوں دے سامنے جانا آخر تے یہودیاں دے سامنے جانا آخر تے عیسائی دے سامنے جانا آخر تے سارا دھوکھے چ رکھنے والا ٹولا کون شمار ہوتا سی ادور باغ دور منافع معلوم ہویا ہے سکولی طبقہ وہی منافع کے لانتی کا بچہ جڑا ہر کسی نے خوش زانی نو آندا تو ٹھیک ہے شرابی نو آندا تو ٹھیک ہے کیا ہوتی نو آندا تو ٹھیک ہے بھابی نو آندا تو ٹھیک ہے مرزائی نو آندا تو ٹھیک ہے بریلی نو آندا ہاں غلط ضرور ایک نو آکھے گا ایک میری گل یاد رکھنا کیونکہ روح زمین دا ایسا بندہ نہیں ہو سکتا ہے اہل حق نو حق کاریا نو غلط آکھنا پڑتا ہے اس طرح دا بندہ جڑا نا تو حق کاریا نو ضرور غلط آکھے گا منہ دن آ کے کنڈ پہ جو ضرور آ کے گا سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی یہ ساٹھ اصا اچھا، یہ دو یہودی نے پہلے شیعہ اور وابی بنائے وابی سے پھر وابی پھٹیا تو نیچری بنے اس وقت روح زمین دوتے نیچریت کا گلبا ہے کسی اور دقل پہ بابیت کا گلبا نہیں بابیت ٹاوا ٹاوا حال ہے حکومت ایمان دسو تاری کدی بابیاں دیتی جڑی ہمیشہ نیچری تمہیں کوئی پوچھے نیچری کنو تو آخنا آپ آ کے سارے ٹھیک نیچری کی پچھان جی؟ میں دو سو نشانیاں لکھی بیٹھا دو سو نشانیاں ایک نہیں ایک دو نہیں دو سو نشانیاں نیچری اگر موٹی تن دس رہا ہر کوفر برائی نال آخر بابا ٹھیک تھی نماز پڑھو داری دیکھو یار کسی نے آخی دا کچھ یا کسی کے خلاف نہیں گل کری دی یا کسی نے دل نہیں توڑی دا یار نہیں اسلام پیار کا مطلب یار ایک یہ نیچری ہے یہ نیچری مرتا اسلام تو خالی کیونکہ لا مذہب ہے یہ کوئی دین مذہب نہیں دیکھو جی سارے اپنی تھان سے ٹھیک نے میں پہلے گل کر بیٹھا تھوڑے ہوں تو سارے اپنی تھان سے ٹھیک نے کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے خلاف کسی کا نہیں بولنا چاہیے سوا لاکھ نبی سوا لاکھ نبی تو غلط آئے نا نبی تے آئے غلط آخر کیا غلط ہے ایسے ہی ہے قرآن پاک کا نام ہے فرقان فرقان کا مانا ہے ایمان حق باطل حرام حلال نیکی بلی جھوٹ ساچے نہ سب کر آخ آڑے سن سا رب اللہ ہے تھلے آن کے منکر بنا منکر سے من والے سارے گئے رل مل جب رل مل گئے اللہ تعالیٰ فرمایا نبیا جاؤ ونڈ نہ کھیڑو کیونکہ جنہ رلے لین گے کدھر کلا ونڈ کرو گے تو کوئی جنت کر لانگا کوئی دوزخ میں تو دو چیزیں بنائی ہیں تیسری شاہی کون تو نبی تو وانڈ کرنا ہے جہاں لانسی کے وانڈ نہ کرو کسی نے کچھ نہ آپ کائنات میں سے ہر شہ کھوٹی بھی ہے کھری بھی ہے کہ نہیں ہے یعنی ہر ہر جنس کھوٹی کھری ہے ہوں جی کھوٹی کھری ہے اس کھوٹی کھری کی پچھان واسطے ہزار طریقے نے کہ نہیں طریقے اگلے دن اتنے گی آ کر سنگھی میرا وہ ویچنا چاہتا سر اگو سی ہوں اس لین لے دن اس طرح کڑکایا بوے پچھلے اگلے نو باڈی دوسرے پاسوں انہیں آخر استاد جی ایتھے گی وجی اور رنگ جہا ہوا ہے کیونکہ جڑا رنگ ہوے وہ ہمیشہ پارا کھڑکتا ہے جڑا اصلی رنگ ہوے گا انہیں بریک کھڑکنا پچھان ہو گئی نہ ہوئی ہر شہر کی پچھان ہزار طریقے نے ہوں کی ہو سکتا ہے کہ کھوٹی کھری کی پچھان ہر شہر چلا تعالی رکھی ہوے لیکن دین چ نہ رکھی بندے چ نہ رکھی ہوئے بندہ جی مرضی کو لگا پھرتا پھر سارے ٹھیک نے کوئی پچھانا لال نہ ہونے ہو سکتا ہوں وہ پچھان دین کرا ہے حق کا مقصد یہ ہوئی ہے کہ انہیں آن کے نبیاں رسولوں وارسا نے پچھان کرانی ہے کیا کافر ہے مومن ہے منافق ہے مسلم سچا ہے کہ نہیں اے مخلص ہے منافق ہے یہ بندہ گناہ گار ہے بدکار ہے اللہ کا ولی ہے نبی ہے سید لمبیا نے ساری ونڈا نہیں ہوں لانتی نیچری سکولی کا کام یہ ہوئی ہے سکول کا کام یہ ہوئی ہے گونے ونڈ ختم کر دینی ہے بابا صاحب جی ہوں تو نیچری ہوں دسو اس طرح دی سوچ رکھنے والے سکول دی تعلیم ہے ہر محلے چاہے گا تو پھر نیچری تو پچھانے گا ایک انہوں نے اور پچھاڑ ہے یہ آخر گے جناب اسلام اور سائنس ایک چیز اسلام قرآن سائنس تو نکلی قرآن چو وہ سمجھ لینا جی۔ چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں میں جی کسی جھوٹے خدا نو جھوٹا نہ آخو یہ کر گے آ یار تیرا خدا ٹھیک ہے اپنی تھان سے بارہ سڈے والے پاس آ جا آخنا اسری کا جب ہے میرا خدا ٹھیک ہے تیرے پاس کی لینا وا ظاہر بات ہے انہوں آخے گا کہ تیرا خدا میاں جھوٹا ہے خدا سچا اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گل سمجھا جی یار لا الہ اس گل اتنے کافران دی نبی پاک نہ لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے جی کسی اگر اس لا الہ الا اللہ دے وچ جھوٹے خداوا نو جھوٹا آخیا ہی نہیں جا رہا صحیح تو سچا آخیا جا رہا ہے تو لڑائی کالے تو سچے آخر تو لڑائی کیون ہو سکتی سی معلوم ہوا لانتے لا الہ الا اللہ اے دے وچ او دے جھوٹے نو جھوٹا آخیا جا رہا ہے کیونکہ جدو کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی تو آپ جھوٹے ہو گئے بے شک میں چلو اے اے اس طرح کہہ دینا لو تھی کسی نو آخو کہ یار تیرا پیو پیو تیرا نہیں وہ حرام دن <laughs> آخو سچی دسیا جی اس گل تو لڑے گا تو نہیں <laughs> لا الہ نہیں یہ مطلب ہے جیسے تو کہہ دیتا بھی خدا اللہ ہے اور نہیں تو جھوٹا بھی کہہ دیتا سارا کچھ کہہ دیتا اگلے دے خدا نو ایک لا الہ دے جہاں تمہیں آخ نا جی کسی جھوٹے کو تصا کچھ بھی جی، آسان باقی نہیں آتے اصل صرف ایسا کہنا نہیں اصل تمہیں صرف ایسا کہنا اصل تمہیں صرف ایسا کہنا کہ تھی اپنے پیو دے نہیں بس دہ دہ نہیں آتے آخیے تو لڑو نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمایا نا میں دسنا قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرمایا نا کسی دے یعنی کسی یعنی کفار دے جھوٹے خداما گال نہ دیو تاکہ وہ تہن نہ گال کر دیں تے خدا نہ گال کر دیں خدا مطلب ہے بغیر شری ضرورت تو شرح کی ضرورت تو بغیر ایویں انہوں کے سامنے منہ دکھلو کے انہوں کے خدا نو آکو تیرا خدا آئیں تیرا خدا لانتی ہے فلان جی ہے تو واپس گال کٹی آئے گا فائدہ کو جب شرح کی ضرورت ہے ایک بندے مسلمان کرنا ہے مسلمان کرنا ہے انہوں جھوٹے خدا تو نفرت دلانی ہے اتے ہوں جو کچھ آکو گے نا ہاں جی، بے شک وہ کام دے اگر ہوں اتے آن کے وہ تے خدا سچے نو بولے گا تو ہوں وہ لانت آدھی اندر سر رہ گئی تو مجرم نہیں بناؤ گے کیونکہ تمہیں تو ایک لوڑ تھی آخر ہی آخر تھی بغیر لوڑ تو نہ ہوں تو میں لگی کہ نہیں آئی میں تھی آئے بیٹھے میں آنا یار سارے مولوی سچے نے میں کسی کو جھوٹا نہیں آتا میں تنگل چ کھڈا گا کیون میں آخا گا ٹی وی والا سکول والا ووٹا والا فلانا مولوی نورانی نے آدھی یہ وہ سارے بےمان بندے سن اسلام کے نام مرادو منافق بندے سن ان کوئی اطلاع اسلام نال صداقت کو نہیں تھی اگریزی تعلیم والے اگریزی لوگ سن اگریزی رابر سن قوم نو چمبڑ گئے سن چونکا پارٹیاں والے نواز گنج والا فلاں نے کافر مرتاد لوگ نے لا دین نے نیچری نے خنزیر اسلام کے دشمن قاتل نے جی میں سارا کچھ تہن نہیں آتا تو سر کھے ادھر آنا اسلام کھے آنا گفر تو کھے بچنا ہے ہوں اگر میں تو اس طرح انہوں آنا تو کوئی بندہ بند مشکل بیٹھا ہے وہ مینو آتا ہے میرے حضرت صاحب باؤ آدھا ہے جو مرضی آخی جاتا ہے ہوں کسور ہوتا ہے کیونکہ میں ضرورت ساتھ بول رہا میلنا سیم لگ میں میں دعوت نہیں دے رہا میں دین حق دی طرف نہیں بلا رہا تو میں ایون جا جاؤں گا تو اگو میرے حضرت صاحب کڈی جان تے اپنے حضرت صاحب میں لاپ کٹائیاں ہے مطلب گل پڑھنی سوکھی ہوں سمجھنا اور جن دنیا سمجھ تو تمہاری پی اور کا تمہاری پی یہ تو نہیں پڑھنے کو نہیں ہوں میرے کو کتابیں نے جا کے ملا ویکو اس نالوں تین تین گنا ود کتاباں چار چار دس دس گنا کتاباں ود انہوں کو دس دس گنا یعنی اس طرح دے دس کمرے اور بنا تو انہوں نے پڑتا ہے لیکن سمجھ نہیں تو آخر لانتی بیٹھے وہی گند ملن ڈے گند کھان ڈے انگریزی سمجھ آئی کہ نہیں تو دو پہ اتر گیا بس تلے بناؤ ہاں ضرور جن جناس نا جی تقریب چل رہے نا یہ تقریر سن کے دوجے جمع آخری سی وہ اگلی جی سی اگلی نو گئی ہر تقریر ساڑھے چھ ہزار سات ہزار کیسٹ بھری گئی ہے تقریر سنی لگ کا چسکا لگا نا بھائی بھائی کوئی تقریر سنی پھر دو کیسٹ ایک ڈرائیور ڈرائیور نے نے وہ وہ برادری ہوں انہوں سارے ہے گل سنو یہ جواب تھی لاؤ اپنے ماپیاں کو میں قرآن سر ترقا آنا میں سر وڈا کے پھر تھی اعتراض میرے نال چلو میرے حضرت صاحب اچھا۔ جی تسا نہ ہو تو اپنی تھان جی ہو جاؤ تو جائے لبدا لبدا موٹر سائیکل بچارا ریون تر گیا کدی ادھر ملانے کدی کوئی کسی پاس بھیج دے تر گیا اچھا۔ جیسے بیٹھا تو میں مجھے لے کے کڑتا شرتا لا کے نہ میں بیٹا کون میرے نال بیٹا تو پوچھا اچھا۔ ہاں، ہاں، جی میں اپنا پتیجا لے کے آ رہا ہے پھر ٹولا میں لے کے آنا پورا دس گیارہ بندے نے اچھا۔ میں وہ لے کے آنا ٹولا پورا سویرے گلا ہونے لگ پہ میں یار گل یہ سچ اللہ تعالیٰ دے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا تین سال انہوں تے پابندی رہی بولن دے حضور پاک دے بولن دے تین سال پابندی رہی قرائش مکہ بولن سمجھا میں کہ یار سید الانبیاء پاک دے تین سال پابندی والے تو ریونڈ والا پتا نہیں میں کہ یار کڈا مقدس ٹولا ہے کہ انہوں تے پاکستان پابندی تے جتھے رہی یہ آدھے ستر ملکوں میں کام ہو رہا ہے کہ جی ہوں میری سمجھ لگتی بہبل پور سلیم سے لگ گئی ہے یہ دین بھی صحیح دے رہے ہیں وہی دین وہ سودا ادھر پابندی نہیں لگتی اسرائیل دے دروازے بھی کھلے نے امریکہ دے بھی کھلے نے برطانیہ دے بھی کھلے نے حکومت والے بھی ہر سال یہاں دے جلوس اجتماع جڑے ہوتے ہیں انہوں کا اہتمام بندوبست کرتے ہیں ریلا چلا بتی کا بندوبست ہوتا ہے پولیس گارڈا سارا کچھ کدی بم یہاں چ نہیں پٹیا جدار پاس بم پٹتا یہاں کے اجتماع کدی نہیں پٹیا پٹیا اج تک ثابت کرو کہ رائے پنڈ والے تو ساری پگا نے اجتماع بم پٹیا ہو کیوں نہیں پٹیا سن دسو میں کہ جناب میں یار سوال کا لے لایا جی جائے مطمئن ہو ملا کو میں من جا مطمئن ہو جائے کہ جی باقی انہیں میرا دل مطمئن کر چڑیا دے جی۔ نہیں تو سمجھ لو کہ انگریز انہوں آپ پالتا ہے پیا آپ رکھی کھڑا ہے آپ بنا پیا کیوں کہ دونوں دلے کسی حکومت کے مخالف نہیں انگریز چاہتا جا میری حکومت کا مخالف ملا نہیں ہاں۔ اس ملا دے پیروں تھلے چادر بچھاوا یہ تو میں سٹیم روسٹ کھواوا میں جگ دی ہر نعمت دوا آخا دھی چود ملا جی تیری حکومت دا دشمن نہیں تو تیرے رنگے مولوی تے آم ہو ہاں۔ کیونکہ تو میرے کفر دا دشمن نہیں تے جے ہوے چشتی ورگا ساڈے کفر دے خلاف خالی بولن والا تے پھر لاہوروں باہر بغیر منظوری تو نہیں نکل گیا گے تے پولیس واپس جتھے رہ گئی پولیس مارن واسطے ہوے نو ایمان نال دسیا بوہ پھر بنے گی ساری پولیس آزم تارک دی موافق سی ضیاء الرحمان فروخی دی موافق سی فلان حق نواز چنگوی دی موافق سی جن میں دجال دے پتر ہیں الیاس پادری دے نال بھی دس دس باڈی گارڈ پولیس دے ہوندے نے انہاں سوراں دے نال بھی ہوندے نے جمیل تارک دے نال بھی ہوندے نے جن نے ہیں سارے دے نال کیوں یار ایک کی چکر ہے دشمن دشمن دی عبادت کردا کی چکر ہے دشمن دشمن نو ماردا ہے یا عبادت کردا ہے دشمن دشمن نو مارتے تیرا نو عبادت کرن بچاؤں پروفیسر ہے حافظ سعید پروفیسر حافظ سعید لشکر تبلا بھی بھی سو سو دیتے کیوں انہوں نے نے پتا ہے کتے کتا تو جان نا چڈنا ہو صرف پٹا ہی کھڑنا ہوتا ہے ٹک وجہ ہوں انہوں کیوں مارن اگلے بھائی وہ راکوے کتر مارتے ہیں کہ پالتے ہیں پھر آخر آخوا وقت لے لے وقت خرچہ کام لے لے سمجھ آ رہے کہ نہیں آئے وزیر اعظم نے جا کیا کسی انٹیلیجنس دوست ہوتے ہیں تعلقدار تعلقدار سے تعلقدار ہوں ہی نا جی، اچھا میرا ایک سنگھی ہے لوہارا کام کرتا ہے ان کا اگوں کوئی انٹیلیجنس والا بےلی سی انٹیلیجنس والا اگوں کو بےلی سی اگوں بےلی کردیا کردیا وہ جا پہنچنے وزیر اعظم تک اچھا۔ انہوں آدھے نے یار ساڈا سنگھی نے پیر نے چشتی صاحب ہو رہی تو انہوں نے تقریر تو بند کی بیٹھے تو چڑھ دو چپ کرو اتنے رہن دو گلا نہ جی ان کی تقریر کھول گئی نا نہ تکریر پکا رہنا نہ میرا کسمیا پیا پیار تقریر ہوں کھل جائے میرے اگلے دن ایک بٹو آیا ادھر بسیر پور کا آدھا استاد آڑی منت نوجوان جی آدھا استاد آ جی تیریا تقریر ہوں تیکر جاری رہ تینا سیاست دانا تینا مولدیاں اے ہونا سی اگے پیرا ہونا سی اگے عوام دے ہاتھ پوچھے ہونے سن سوٹے تو دڑا دڑا دڑا اے حال ہونا سی نا میں کہ کسے دینا صرف عوام تے فیصلہ چڑھ جاؤ لانتی ہوئی کہ پابندی چپ کر بولنا عوام تے فیصلہ چڑھ دیو عوام دسے گی بھی سچا کون جدرا لگ جائے اچھا۔ تسا بولو جو رات دن بولو جلسے کرو حکومت والے کرن سیاست پروفیسر سدن پروفیسر سارے بولن میرے خلاف وہ پہا جلسے کرن دے آپ صرف ایک ہی کرا پھر ویکنا بھی عوام کتنا لگتی لنڈ ہو جانی سی انپڑھ طبقہ انپڑھ طبقہ جانا ہی بڑا اچھا ہشاشے بڑی پانی میں چھوٹے صاحب نے سوال کہ جی خود کچھ حملہ ہے حرام نہیں آپ فرماند نے یار خود کچھ حملہ حرام کیوں ہو سکتا ہے تو تے پاکستانی فوج کی سنت جی، فرماند نے پین خالی جان تاری فوج بم بن کے ٹینکر تھلے وڑ گئی تھی نا صدر یوب جہاں یوگ انہیں وہ خود بننے لگ پیا انہیں میں بننا پھر سارے فوجی آخر نہیں سارا صاحب بننے یہ ہوں بیان شہید جی کہ نہیں جی حرام موت مرنا ہے خود کو شملا تو پھر تاری فوج موت گئی ہوں بندہ اگو آتا ہے جی پھر کافر کافر کے خلاف ہوا نا فرمانے لکھ دو دو لکھ بھی کافر کافران حملہ جڑا کرے گا خود کچھ ہاں۔ وہ شہید ہے اور حرام کو نہیں لکھ دو لہٰذا اگریزاں انگریز کافر نے کہ مسلمان تو پھر انہوں نے کرنے والا حملہ ٹھیک ہے نا لانتی یہ کی چکر ہے کہ انڈیا کے حملہ کرے ہندو مارو خود کش حملے نار تے شہید جی تے وہ ٹھیک مرتے پے انگریز نو مارو تو آرام بہت مرد پہ کی چکر ہے کی چکر کی ہے بھی انگریز واسطے فتوا بدل گیا ہے ہندو واسطے تھی فوج آتی ہے جڑا انگریز نو مارے تو فسادی کہ نہیں آتی ہوں انگریز نو مارنا جہا ہے وہ تو حرام ہے تو خود کو شملا اتنے حرام ہو گیا ہے تو انڈیا نو مارنا جائز ہے ایک چکر معلوم ہے تھلے تے بلان کے فتوے سارے انگریز دے آگے ہاں۔ جب ہوا تو پھر آخری پورا جواب تے آخری ہوا مجدد یہ جانتے ہیں مجدد کنو آدھے ہیں جڑا دین نو اس طرح بیان کرے کہ ہر کسی نے لاجواب کر جی گل ہے کوئی گل ہو مجدد نہ ہوا روئے زمین سے ثابت کرو آسامی پکا سارے مجدد دے ریاض قادری والا مجدد وکرا بنی بنے دینا اپنا وہ بزنس مین کنجر سیفی اپنا سار پادری والے اپنا ہر کوئی اپنا مجد بڑھائی کہ نہیں ثابت کرو لاجواب کن آ آتا دنیا <laughs> حضرت صاحب کملا صرف لاجواب آ کیتا ہے سانو جڑی فکر دیتی ہے جن میں ہاں۔ بولے نہ اتنے تارف والا کسکتا ہے نہ کوئی کوئی اور ایمان ایماندار دسو معلوم ہوا یہ مجھے جن لاجواب کیوں وہ اللہ ہوں رسول اللہ ہوں اللہ رسول کی گل ہے کتنے واقعی اخیر گل کہ بول سکتا ہی نہیں فرق دسو نا قید اعظم کا احسان پاکستان پاکستان آؤ میں کہ سوچے تو سی بھی فرق اندر ہندوستان چنگیا گلیں چڑیا گلیں یہ بدتا بھڑیا گلیں بدتا ہے یا چنگیا ہے میں کیا دسو اتنے مسجد ہیں انڈیا دربارہ ہیں ملاد ہیں جلسے ہیں گیارہویں ہے اچھا مدرسے ہیں کتاباں قرآن ہر شہ ہے کہ نہیں ہے اچھا مسلمان اس پاکستان نالوں دگنے اتنے اتنے چودہ کروڑ آبادی پندرہ کروڑ اتنے تی کروڑ ہے ٹھیک ہے نا جی ہوں یہ کچھ اتے ہے یہ کچھ ہوں آ کے فرق کرنا ہے کہ اتے ہے تو اتے نہیں کی کچھ فرق کرنا پہلے تو آ جاؤ قوم دے اتنے ظلم اتنے کہڑا ہوں جا نہیں ہوتا بتی دا بل بتی اتے جاندی نہیں اتے اتے دن بتی بند رہی رہی نہیں سچی دسیا جی کدی بل کمی آئی کہ ود گیا وی حالانکہ ادا جو بتی نہیں پی آئی بل تو ادو آنا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بارہ گھنٹے جڑا بند رہی ہے بتی بتی جب آتی ہے پچھلے پچھلے بارہ بارہ گھنٹے گھنٹے جڑا تیز گھوم کے وہ پورا کر لینا چلنا تو رفتار بل کیوں کٹ آ جٹا جٹان بل نہیں جانا زمیندار بل انڈیا چ نہیں جانا چالی چالیس ہزار مسٹر جناب کا رسول اکرم بنوایا میں کہ جناب اللہ تعالی معافی دے تھی آدھے جی اولیاء کا فیضان میں کہ جی اولیاء فیضان ایویں ہی ہوتا ہے نا تو یہ اوے چلے اتنے مطلب خیر لا سکی لکھا لکھنا چاہیے جی ٹیلیویژن خیر ادا ٹھیک ج کوئی انگلش انگلش انگلش کر دیں انہوں آخنا چاہیے خیر ہاں۔ ہوں تو ساری دنیا حیران ہکی بکی ایمان نال جہے ملا چار پہ دو سال ہو گئے چشتی تقریر بند کی پتا نہیں کتوں کھان مہمان بھی سمجھ لگتی کتوں کھانا پیا میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دس رہا کہ کہ لانتی تھی سو کوئی ہے ممبر تو لبدا ہے تقریر تو لبدا ہے فلانی شاید تو لبدا رب آ کے آ جاؤ میں تمہیں بخانا کہ کتوں لگتا ہے جب سیاں کا بندہ دو سال ہو گئے بیٹھ کے کھانڈ ہے کتوں کھانا ہے اچھا، بندہ جی، ہے جی، لے طاق کر کے جانے رحمت اللہ کنجر پیچھے کو لگا جی کنجر تنا مول چنگے وہ مول صاحب صاحب آتا حضرت یہ دسو بھی جی؟ پڑھاؤ نماز دوبارہ پڑھن بعد گل پڑھنے گا خدا کون سے پتا نہیں اندر پیچھے نماز بنے ہونی سبحان رب یل عظیم میرا رب پالا میرا پالا والا عظیم پاک وڈا پالا والا کی مطلب کہ وڈی تو وڈی مخلوق ہوے ودی جاوے ودی جاوے ودی جاوے ودی جاوے جنی کائنات دا سو گنا کائنات اور ہو جائے میرے رب نو پالن آجز نہیں کر سکتی میرا پالن والا عجز تو پاک یہ سبحان رب العظیم دا مطلب ہوں سچی دسی نماز تے پڑھی ہوں فلانے چودھری تک امید ہے بادشاہ تک امید ہے ہر پا... بتوں سے بندوں سے تجھ کو امید ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے اس لفظ بت کا بولے بڑا زبردست مانا رکھا بت کیوں آ کے دوں بت جان ہوں نہیں وہ آدھا نام راجا ہے بندے آج کوئی جان نہیں جو کچھ کر رہے ہیں نہیں پیچھوں کو کرا رہے ہیں شاید سادی وی آدمی میں جو کہ ہندوستان ہے بہت ہاتھ چک کے دعا منگتا سی میں سوچیا بہت تو ہاتھ چکے کیوں ہو سکتا میں ہندو بن گیا شاید سادی پر میں ہندو بن گیا شکل سارے کپڑے یہ وہ بٹا کے میں آخیا جناب میں بس میں تو دیوانہ ہو گیا رکھتا میں آ دیوانے کا مطلب یہ سی بھی مارن واسطے میں ہوں دیوانہ ہاں۔ ہاں، میں آ کے مندر وڑ گیا میں جی بس میں رات دن اتنے عبادت کرنی میں اندر مراد خدا کی عبادت کرنی ہے اتو آ کے جائی باہر وہ سمجھے ساڈے بہت کی عبادت کرے گا خدا کے دشمنوں کے خلاف بولنا انہوں نے بننا توڑنا عبادت ہے تمہیں پہلے سمجھایا حضرت ابراہیم السلام جو آگے بت خانے بت بانا ہے نہیں عبادت کی نے خدا دی عبادت دونوں آتے نا جی کام رب راضی ہوگی تو آپ اس کام راضی نہیں آپ میں ہوں آخر وہ سارے چلے جان میں یار اندر رات گزارا دو چار دن میں انہوں نے اعتماد دلایا دو چار دن بعد میں آ کے ٹو لانی شروع کر دیتی راز کی ہے بہت تو ہاتھ چکے کیوں ہو سکتا ہے تھلے والے وڈیا سر راتوں رات میں نسیا ہندوستان جنگل اس تو جنگل بڑے جنگل نستا نستا سویر آئے تو انہیں آن کے دیکھا وہ آخر خدا وا کو کوئی حق اندر دعا کر ہاتھ کی تو تھلے چکتا سی ٹوئی ہلو خدا دی ٹوئی گئی ٹوٹ ہاتھ چکر وہ سارا ڈرامہ گیا کل ہندو کتری ہونا سر زمین خوار ہوئے پھر یار سا خدا آج ہاتھ نہیں چکن گئے ہوں پراوا اقبال آتا ہے مرے بتوں سے تجھ کو وہ آتے بندے جنہیں نہیں انہ دے ہاتھ چکن والا یہاں بولن بلا بولن دی توفیق دین والا یہاں ویخاو والا یہاں مارن والا جما والا مرے وہ ایک ہی بت نے اصل جان وہی رب یہ کچھ نہیں اپنے آپ وہ امر نال سارا کام چلتا ہے کیا وہ ہوں اقبال بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید خدا سے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہوں میں دس سچی دس بھی کافر کی آدھے کافر کے جاؤں وہ دس سبحان رب یل آلہ یہ کی ہے آلہ کا مانا سب تو ڈاڈا آلہ کا مانا یہ مقابلے کوئی نہ آ سکے یہ جوڑ کوئی نہ ہو میرا پالن والا سب تو ڈاڈا ہے یہ آنا میرا سب تو میرا پالن والا سب تو ڈاڈا پا کے کادے تو پا کے کہ کہ میرا پالن پالن والا ہے ہے ہے جو میرے واسطے انہیں شہ کرنی انہوں کو روک نہیں سکتا یہ مطلب سبحان روپیہ روپیہ لا جی میں میں تیرے دین لگنا مر جانا روپیہ ہاتھ چیز کھو لینا تک مر جانا نہ پہنچا سارے امکان ہے کہ نہیں لیکن سچی دسیا جی اللہ تعالیٰ جا دانا رزق خوراک پالن جو اسباب ذریعہ وسیلہ بھیجنا چاہتا ہے انہوں کو کھو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ رب کسی تک پہنچانا چاہے تو اگوں کو پہنچا نہ دے میں سوچ رہا تھا بچی ہوئی سات سال کا بچی ہوئی میں کہ یار دیکھو خدا بھی قدرت یہ ہوئی بچہ ماں کے پیٹ چینوں اکھان بھی لائیا سارا بندوبست ماں دے پیٹ چیت کسی نو فکر نہیں تین کھوائی ماں سے پیٹ تو باہر نکلتا اینج کرو اے بچہ مر جائے گا اینج کرو اے کھواؤ اے پیاؤ اینج کرو ادھر لے جاؤ فلان پاتے ہونا دارا فکر آ کہ نہیں یہ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ یار جن ماں کے پیٹ پالیا وہ باہر پالنا لہذا حکم تو پورا کریے فکر نہ رکھیے جن نے پالنا جدو پالنا جدو مارے گا چاٹ گیا ہوں دیکھو اصا کی مان رسی کریں کہ انگریز اس قوم نو آخو یار انگریزی نہ پڑھو چھوڑو تو خدا دین پہ جی انگریز نال بگاڑ لی تو کھاوا گے کیوں کہ ملا بھی کنجر آدھے آدھے انگریز بگاڑ کے کیون جیواں گے میں نے پشاور مولک کہنے لگا تم پنجاب والوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے ہم کیسے جیے گا دنیا سے الگ تلاک تم کرنا چاہتا ہے کیسے جیے گا میں نے کہا تم کو قرآن سناؤں تم کون سے ٹولے میں آ رہا ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نقشان تو بنا دائے جب حکم اترا کے یہود نسارا سے دوستی چھوڑ دو صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیا آج کے بعد ختم منافقین نے کہا نقشہ تو اس بنا دائرہ اگر ہم یہود نسارا سے توڑ لیں گے تو کیسے کھائیں گے میں نے کہا پتا تم کدھر کا ہے <laughs> <laughs> <laughs> میں بہت ڈاٹا مول بھی ہے بہت مجھے پتہ ہے پنجاب والا تیرے آگے نہیں بولتا تم ہاں، پنجاب کو چپ کرا کیا ہے مجھے پتا ہے بہت ڈاٹا مول سر تو بندہ کام ہو لیے حکومت سرکاری تیروں میں چیز تھی ہاں کہتا آ آ جا میں میں ٹھیک بجے کتابیں لینی چلو نہیں مل رہا بعد سات کے پھر ان کی خدمت نا کر تین چڑھ دینا سکے تو چل چل سکتا نہ وہ ساڈا نو چلتا دو لندن دو لندن ہے ایک یونیورسٹی میں ایک ڈاکٹر ہے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے یا تم نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں دین کی تعلیم دی ہے اور تم نے اپنی اولاد کو کی تعلیم دی ہے اب ظاہر بات ہے یا تمہارے والدین نے جانویوں والا کام کیا ہے یا تم نے جانو ہے تم یہ تمہارے والدین ہاں۔ لبا والدین جنہیں کوفر تو بچا ہے انہیں دسنا کوفر پیا کرنا ہے اچھا دستے بیٹھا کوفر کر رہے ہو بچو وہ کوفر کر رہے ہیں کروا رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں آ رہا کوفر ہے بلکہ وہ تو روشن کیا لیا اسلام ہے ترقی ہے فلانا فلانا چور کدو آواز مار کے آدھا میں چور آ رہا ہوں وہ تو چوکی دار آتا بھی چور آتا پھر ہمارے کو ہتھیار ہے دین کی شرح کی حفاظت آ خبردار جو کوفر کرے گا وہ کافر ہو جائے گا کہہ رہا تم کوفر سے بچو میرے مطلب بچو ایسا بچو اصل نا لوگوں کوفر ہو رہا ہے کوفر کر رہے ہیں انہیں مطلب بچو ڈاکٹر جو آنے لوگوں اتنی بیماریاں عام ہو گئی ہے پھیل گئی ہے پرانا ہے پولیو تشن جو پرانا ہے مرض عام ہو گئی ہے تو عام کی بجائے احتیاط عام ہو جاتی ہے ڈاکٹر احسان ہونے مرض عام ہو جائے تو ڈاکٹر سے پھاڑ لو یا تو سارے بیمار کی نہیں جانا ہے جی جان جسمانی ہے ہے ہے ہے ہے روحانی سیلاب طوفان جہاں بندہ کوفر کوفر اصل کافر کافر ہو گئے تو کی لو گل کلما گو نو کافر گو گو لکھے مسلمان نہیں ہوتا کلمے کو والا مسلمان ہوتا ہے کلمانا بھی پڑھے لا لا محمد رسول اللہ کی ترتیب ہے وہ کوئی نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ بارہ کے رسول پاک اللہ تعالیٰ دے محمد اللہ کے رسول ہے وہ مومن ہے کلمے دے جو عقائد ہیں کلمے شریف دے جو عقائد اسلام کو منسی وہ مومن ہو کلمہ پڑھے نہ پڑھے کلم کلمہ پڑھ دیں منافقین کلمہ پڑھ ہیں بلکہ جتنے نے سارے پڑھ دیں پرویزی قرآن حدیث حدیث من کریں کلمہ پڑھ دیں کلمہ کو نہیں کلمے کو مننے والا کلمے کو منے دے پڑھتے تھے ٹھیک ہے پڑھتا ہے کلمہ پڑھ دے لالا محمد لیکن کلمہ دے عقائد کلمے والے کوئی نہیں ہوتے عقائد اسلامات کوئی نہیں ہوتا کوئی کلمہ ہے ہی نہیں یہ ان کلمہ گو رکھی گئے کیونکہ سارے تو گو پارٹی ہے نا من والے کوئی کوئی نہیں گو ہے سارے کلمہ گو کوئی کلمہ گو آنے نہیں پرویز گو پرویز گو پرویز چلا جا پرویز چلا جا امریکہ کو امریکہ کو جماعت اسلام یہی ہے کلمہ کو کلمہ کو کلمہ چلے جاؤ کلمہ چلے جاؤ کوئی okay. بند آ کے اسلام نہیں چل سکتا کا انگریز کا قانون اسلام کے قانون تو زیادہ بہتر چلتا پہ بہتر ہے بہتر ہے سر آخر والے سے اسے مکا دو کافی کو کافر کہو نہیں ہاں وہ کفر کرے جائے تو اور ڈالے اس کو آزادی رائے کا ہے چھوڑو کافر ہر کسی اپنی آزادی رائے ہر کوئی کا مزہ پرائیویٹ معاملہ ہے آپ کا جمہوریت کی جان ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ یعنی ذاتی رائے تاری تو مبنی ہوں کو جتنی قبول کرو جتنی رد کرو اچھا کو برا کو جڑا کو جا کو ذاتی معاملہ ہے عقیدہ معاملہ ذاتی نہ چلا اہل سمت وال جماعت ہی کیوں نہ اہل سمت مسلمان ہے اہل سمت میں جوڑ کے ان میں دربار بھی جو بندی لے بابی باب آگے بڑھائے حالانکہ پھر میں اسلام کسی آگے شہر پہ کوئی آگے بدت ہو گئی ہے کوئی آگے کوئی بھی پھر علماء اسلام محافظ دفاع کو نہیں کری صورت ہے پہلے سے سیدھی کے پرم کریے کوفر کی مہم سوا کوفر دے کوئی گل ہی نہ اتنے لابدان روشن چالی ماڈرن آزادی رائے آزاد چالی آزاد فکر یہ الفاظ رکھے ہیں کوفر واسطے کا جمہوریت کی جمہوری نظام ایک آدیا نہیں پکڑی سکتا کیونکہ انہیں اپنے ذاتی رائے کا اظہار کیا جمہوری نظام ایک آدیا نے مجرم نہیں نواز جم دن جگہ ہر بیفات اسلامی حکومت کے مقابلے اپنی حکومت رکھے نا اور اسلام کے متعلق عربی بی ہر بیالات جمہوریت جمہوری حکومت قوم کا ہر فرد حکومت کے عہدے اور حکومت کے نام سدگی لیکن قومیت جیل میں رکھی ہے وہ کلیل کثیر رکھے نہیں یعنی جس قوم کا ساتھ گھیرو سن وہ اس اکثریت جہے کلیل ہو سن اکلی حکومت حصے دار ہون گے برابر دے. لیکن اپنی نمائندگی انہیں کلیل ہو سن حکومت دے وچ موتا سا بھی ہوتا جات ہو سن مراتے انہیں موتا سا بھی ہو سن اکثریت دے انہوں نے وہ مقابلے کا تعداد کی حیثیت نہ اکلیت اکثریت جمہوریت ایک اقلیت اکثریت چاہیے اسلام میں جن مسلمان اسلامی حکومت کے رعایا مسلمان اور ضمی ہوں یہ اقلیت ضمی نہیں ضمی تو انہیں جو داد بل جبر قبول کر اسلام دی اور انہیں مساوی مرتبہ نہیں ہوتا اسلامی حکومت ہے جنہوں چیف جسٹس بنیا بھگوان داس جمہوریت اقلیت کی بنا دے بنیا اسلام ایک تو بن سکتے جتنے ہوں پاکستان دربی کفار ہے سارے اردے جاتے آ سکتے ہیں تمام واسطے ہاں، مطلب ہے کہ ہے یہ ہمارے سب بھائی بھائی ہر شاید برابر سے نکلے گئے بیچارے تعداد کرنے واسطے تعداد کی کمی کی وجہ سے منا بیچنے کی نمائندگی کر باقی چیف جسٹس ہے آ سکتے سردار ہے وہ آ سکتا ہے فلانے نے سب دیتے آ سکتے وزیر قانون بڑھ سکتا ہے ہر تمام حکومتی مناسب سب دے بلا تفریق آ سکتے لیکن نمائندگی گھٹ ہو سی تین کے مقابلے ایک تین کے مقابلے ایک تین اکثریت ایک اقلیت تین کے مقابلے ایک یہ اقلیت کفار ہوں قادیانی کو جو اقلیت قرار دیتے تو سمجھ قتل کرے تو قتل ہو سکے کیونکہ حکم ملک کی قوانین برابر ہیں انہوں عزت احترام انہوں کی آبرو انہوں کی تعلق انہوں کے لین دین انہوں کے افراد کی تعدیم تقریب سب برابر ہے تاجیا نے کو کر لیا اردو کی شریعت ہے کافی مرتد ہے کافی مرتد کی مسلمان کے برابر ہو سکتا ہے دنیا چاہتے نہ برابر کر دیتے بلکہ بالا تر حیثیت ہو گیا کلیت ان ڈرامہ آئینی نظام ہے سارے کلیت سارے سارے سارے مہمان ہیں زیادہ کرو میزبان کو تین کھلے مار رہے بندے کوئی گل سارے ادھر وہ موجود ہیں لیکن متلیت دن آ رہے ہیں ملکی قوانین کے دوارا لائے گئے ملک اسلامی جمہوری اسلامی جمہوری بھگوان داس آئی نے پاکستان کے مطابق چیف جسٹس ظاہر کیا پڑتا ہے نا متلیت کے حوالے نا جمہوریت اسلام بھی کچھ جج بن سکتا ہے مسلمان قوم کا شیطان پورا قرآن مجید رکھے میں حفظ بھی کیتا ہوا لیکن لوگوں بھٹکاو گے شیطان کو ماں بونی والی شاپی دن مالک دے اسلام نے سارے افریقہ سارا پھر شیتان جتنی شیطان پیچ کیا کتنی گھڑے قوم ڈی می ہوں برابر بھی کر سکتے لیکن شیطان قرآن مجید پڑھتے دینا مذہب کا احترام فرد شخصیت کا جان مال عزت آبو احترام سب سب فرض اس واسطے ہندو مذہب کو تکلیف نہیں کر سکتے قانون پوچھا جاتے کیونکہ جمہوریت دے وچ مذہب مذہبی دو حق ہونے مذہبی حق سیاسی حق مذہبی حق مذہب درست ہے سیاست بھی حکومت ہے حق بھی درست ہے دو حقوق سرے فرشتہ جہاں سیاسی پارٹیاں سیاسی شریعت خود تو اسلام دی قانون اسلام کے قانون اسلام جی قانون اور شریعت کو باطل اور ماض اللہ غلط آخر والے لوگ یعنی چھوٹا جھوٹا پیغمبر چھوٹا ہے اسمبلی والے جنہوں کو کلیئر کر دیتا ہے سارے نزدیک اسمبلی والے وڈے نے نبوت کنو بندے رابطہ خدا نال اس اس طرح اللہ کے حکم اتارتا ہے جس حکم نال وہ واسطے یا دوسرے واسطے حلال ارن بنے جائز نہ اپنے واسطے اگر ہوگی تو نبی ہے دوسرے واسطے ہوگی تو رسول یعنی دوسرے واسطے رسول جڑا ہے وہ دوجے واسطے ہی وہی حکم لیا ہے نبی جڑا وہ دوجے واسطے کدی لیا ہوں کدی اپنے واسطے یہ ایسے نبی ہوئے انہوں کا کوئی ممکن نہیں ہوتا نہیں ہوا انہیں اپنے واسطے اللہ تعالیٰ انہوں نے دسیا کیا تے واسطے لا لیا آرام ہے اور نبوت یہ مطلب ہے نبوت دی پہچان کہڑی گل ہوتی ہے حلال حرام کرن تو جائز نہ جائز کرن تو کہ جائز کر دیتا اللہ نے آج جائز کر دیتا ہے حرام ہے حلال تو حرام حلال جائز نہ جائز کرنا جڑا ہے یہ نبوت آتے ہیں رسالت یہ آتا ہے اسمبلی کر دیا جائز نہ جائز حرام جی ووٹ زیادہ نے انہیں کہہ دیتا جنا جائز جائز انہیں کٹ دیتا ہے شراب جائز جائز ہوں رسول نبی حرام حلال جائز نہ جائز کرنا ٹھیک ہے وہ کام کی نے کیتا وہ کام کی نے کیتا اسمبلی اسمبلی تو سارے رسالت اور نبوت سے دعوے دار ہو گئے ایک ہوں زبان نال آخنا کہ میں رسول نبی ہوں ایک زبان نال نہ آخے لیکن وہ کام سنبھال لے لو کہ حلال رام میں کرتا ہوں وہ جڑا کہ حلال رام میں کرتا ہوں زبان نال نہ بھی آ کے تاکہ وہ نبی وہ اسلام سدا ایک واشیا نہ آ کے وہ پتا پہ ہوں اسمبلی کے کافر کی کر رہے ہیں جنہوں ایک قوم مسلمان سمجھی کرے آپ جو مسلمان نہیں نام بلا اسمبلی کا کافر دعوی کی بیٹھا زبان نال نہیں عمل نال کہ میں حلال کر رہا ہوں میں حرام کر رہا ہوں میں جنا جائز کر رہا ہوں میں جی شراب جائز کر رہا ہوں میں جی شہر جائز کرا گا وہ جائز جنوب جنا جائز آتا ہوں ہوں ایک کھلی چھٹی کنو سی رسول لیا کون گیا اسمبلی ہوں اسمبلی والے زبان نہ آخیا لیکن عملی طور پہ نبی بن گئے رسول بن گئے تو ہوں مرزا ایک زبان نال آخے جو کافر تے کافر ہے تے جڑے لانتی بن کے بخا دین بن کے بخا دین زبان نال نہیں آ گیا جنہیں بن کے بخا دیتا ہے وہ مسلمان نے کر کے اسلام سارے اسمبلی والے سارے جن ووٹ لڑنے والے سارے باجب قتل ہو ایک سامنے نہیں رہی کہ سید لمبے آدھے مقابلے چین بہن چوت کو مرزا کنجر دا پتر جڑا ہے نا اسے آخیا ہے کہ وہ بڑا رسول ہے میں چھوٹا ہوں یہ کتی دے پتر رسول سڈے نال وڈے رسول بن گئے ہیں نوز بلا احمد ذالک بن انہیں کھٹو آخیا وہ رسول جو سزاوا دس گئے ہیں وہ ظلم جاتی نے قانون نظام ہوئی ہے جڑا وہ بنا رہے ہیں یہاں سے ساڈے سید الانبیاء نوز بلا انہوں نے شریعت قرآن مکا رکھا ہے ہر مسلم پیغمبر ہوں ملا پوچھ کا پوترا کس کھاتے گیا ہے جی جی اس اس قوم قوم اصل تو گل کفر اسلام دے کرنا سب جماعت والے نو آدھے نماز پڑھو پڑھواں پڑھو پگ رکھو کوئی کوئی داری رکھو رکھوتن اچھی رکھو کوئی رکھو وہ بغیر بچہ بچہ یہاں آخو پہلا ایمان ایمان رکھو میرے لبدا کوئی نہیں لانتی ماں ستھرا اچے کرائی ہونا کدی ستھرا تھلے میاں اتے ایمان ختم اسمبلی بنانی کفر کفر کفر چلانی سب یہ یہ سارا کچھ نام لانتی ختم کرنا پڑ قوم قوم وہ کھڑی ہے ہالے نو آدھے اچی رکھ داری ایسے رکھ سور بچہ یہ کھوتے کی پوچھل جی داری داری ہوگی نا لانت پا رہے ہیں وال وال والا پہ لانتی قبول ہونی ہے جیسے ایمان ہوگی ایمان تو بعد فرد نے فرض تو بعد واجب نے واجب تو بعد سنت ہے تو سنت دس رہے ہیں فرد واجب ختم ہے فرد ختم ہے ایمان ہی ختم ہے اسی طرح ہی جی بندہ مریا تو ہوئے تو بوتا لیا خون دیا بوتا لاؤ لا کے طاقت دے لے ہلر جو کہ تو بوتل لائی آئی گل یہ بنی پی میرے کو جب پتہ پوچھا میں ووٹ دینا ہوں جی چلو اسمبلی میں مفتی صاحب بیٹھے نے گنجا صاحب بیٹھا مفتی ہے تارک عزیز تا مفتی بیٹھا ہے جن خسرے دلے کنجے صاف آئے ہیں جدو باقی شریعت لانتی اندر کول پہ لینا ہے پورے ملک دا نظام قانون وہ پہ لینا ہے تو رسول کی تین لوڑ کو نہیں نماز رسول والی کیون پوچھتا پہ چل نکل سور وڈ بڑو اختیارات پتہ نہیں آئے کتوں نے عوام نے اختیار اختیار دیا اختیارات ہمیں عوام نے آگے عوامی حکومت ہے کی کہ کہتے عوامی حکومت پیپل پارٹی تو میں کافر ہونے کافی آ کے کی جگہ ہے کہتے عوامی حکومت ہے پیپل عوام کو کہ یہ عوامی حکومت ہے میں نے کہا تمہارے کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ مسلمان کی حکومت خدا کی ہوتی ہے وہاں منہ چلوانتے تھے پتر نظر یہ عوام کی حکومت ہے کتے کا پوترا رب حکم اللہ للہ سبحان اللہ حکم اللہ کا ہے بادشاہ تو نائب ہے چلا سکتا ہے اس کا حکم چلا سکتا ہے اپنا دے نہیں سکتا دینے کا مشرق کافر ہے اللہ کے مقابلے میں میں نے کہا یار تیرے پتا نہیں نہیں تو تو گل کر رہا اتفاق انہوں کافر کافر آخان گے بعد نہ قرار پاتا ہے ہے میں میں کہ بدیا بچہ بھائی پتر دا لیکن ایک ساڈے سنن کیونکہ حقیقت جاتی ہوں ہوں جائے گا چٹا چھٹی چھٹی سمجھی ہاں، ہاں، خبر پہنچ گئی خبر پہنچ گئی جی۔ مولا پوچھا بھی نہیں آپ فرما دے اگر مینو اللہ تعالیٰ اختیار دینا لفظ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مینو اختیار دینا گیا علی تین مسجد چاہیے جنت اچھا۔ میں آخنا سی کہ میں جنت مسجد چاہیے اتنے تک آپ کی روایت مک گئی اگلے الفاظ کہ جنت میری اولاد کا خزانہ ہے یہ مولا علی لفظ نے کہ کسی جھوٹے ذاکر کساب کے لفظ نے یا کسی شیا کا ذاکر لیا وہ جڑا سور آتا آواز آئی پتا نہیں کھوتے دی آئی تو میری بنا سے آواز آئی یا جھوٹا ملا شبیر شاہ بلاسی وگو شبیر آپ زبادی کا پتا یہ ورگا کوئی جھوٹا روایت بنا سکتا کتابی روایت کو نہیں اگے سڈے علماء بزرگان دین سڈیا وضاحت کی کہ مولا علی سرکار نے کیوں چنی مسجد سبحان اللہ اس واسطے چنی فرمایا کہ مسجد صرف عبادت الہی ہے نفس کا حصہ کو نہیں جنت اللہ دی عبادت ہونی ہے لیکن نال نفس دیا لذت بھی تو کھڑی پورا بھی ہے کھان دیا چیزاں بھی ہیں پینے دیا چیزاں بھی ہیں مولا علی دسیا کہ میں اپنے نفس نو اینا ختم کر چکیا اپنے مولا دی رضا دے پیچھے اینا مار چکیا کہ میں رب اختیار دے نا تو میں آخا مولا ادھر ٹھیک ہے تیری عبادت ہے لیکن میرا حصہ بچے لیا میں نہیں ادھر آؤں گا مینو اتنے رکھ جی صرف تم ہوگا ہوں مولا علی کی گل الٹا سڈے خلاف جاتی کہ مولا علی تو مسجد پسند پہ کرتا ملنگ مسجد دے نیڑے لگتا نمبر ایک نمبر دو مولا علی تے نفس دا اتنا مخالف ہے جو آتا ہے جنت نفس دا حصہ بھی میں پسند نہیں پیا کرنا میں نہ اتنا ہوے جیسے محل مولا دی عبادت ہوے تو نفس دے حصہ ہاں۔ نہ ہوے تو اصل بندے ہی نفس دیا اصل تو چھٹی رب کے گھر چھٹے ہی اسے واسطے کہ سارے نفس خلاف کیونیں نفس آتے کیونیں چلیے یار کیونیں بلو کریے ٹھنڈا پانی ہونا یار وہ کیونیں رکھے یار گرمی ہونی یار فلاں کیونیں کریے آ گل یار یار داری یارداری کی آگے بندے کی آگے سارا والی دے مولا علی کا نام سکے اس واسطے مولا مولا علی علی ایک ایک گل میں کسمیا اگر اور آپ کی اولاد ہوتی قتل اج سکھا نام لینا نا مولا علی سرکار کا مولالی وہ لوگ سڈے لڑتے یزید نو سڑتے کے تو سارے دوستی ہو رہی یہ کیوں ہو سکتا ہے حسین ساڈا ہوئے کیوں ہو سکتا پھر تو کیا مطلب یزید دعویٰ کر دے گا انہیں آخر یا اللہ کری بھائی پوچھ یہاں میں خود برا سا قانون کافر کا چلایا سی یہ خود بھی برے سر قانون بھی کافر کا چلا دیتا ہر گھر ٹی وی یا اللہ پوچھ یہاں میں کدی جنا کی فلم بنا کے بلو پرنٹ بکھائیے ماں بہن یہ بکھائیے ہاں حساب کر مولا جی میں برا ود بننا تو میرے مار یہ ود بننے لگے یہاں اگے رکھ حسینی بن دیں سب نال بنی یہ جدید دعوی کر دینا اس واسطے مولا حسین برات کرنی اتنے آنا مولا حسین نے یار مار میرے نزدیک جدید تو بہت جدھر انہوں بھیجنا ہے ادھر بھیج مینو کی لگے میں تو تو تیرے سوا سجن کسی بنایا ہی نہیں تو علاوہ کسی کے بننا انہوں کی خدا تو ٹوٹ جاتی حضور صاحب بھی حضور دہت حضور صاحب بھی پاک کا پتر سکا ایک گل حضور دس خلاف سکی دین کے خلاف آپ نے ساری زندگی کلام نہیں کی پتر سکے کلام نہیں پکڑتا دین کے پچھوں ایک گل پچھوں جیسا کروڑا گلا دین دیا پیتی پھرنے مخالف کرتے پھرنے کوئی کی ہو سکتا کوئی آپ ساڈے راضی ہوئے پتر تین راضی وہ گل پچھوں کروڑوں پچھوں راضی ہے کسی گل جڑا ادھر جانا ہے وہ ایک سال ہو کے آئے تو تو اگلے سال جھنڈا جھنڈا بدل لینا اپنا رتا لگ لگ رتے کالا جنڈا پتا لگتا را لگتا شیا بن نہیں تین ایک ایک لفظ ایک ایک حکم شریعت کا تین پورے دین محافظ بنا دے پورے دین کے چلن سے مجبور کر دے سمجھ ہر حکم آؤ تم ہر شاید ایک پاس رکھو حج پہ آ جاؤ میں حج بیان کرنا جی سارے کوفر ہر برائی کی مخالفت سارے کفر جنگ اللہ رسول دے دین شریعت کا خلاصہ سارے آج چلو کھڑے پھر اللہ بڑا مزال جائیے نماز تیرا سجود نماز بے حضور تیری نماز بے حضور تیرا سجود بے سرور تیری نماز بے سرور تیرا سجود بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے سجود سے گزر اقبال ہے نام راجا سرور آئی نماز ہوئی یہ سمجھتے سہی پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر صرف کلمہ بیان کرا ساری فکر سارا دین پھر تمہیں کلمے جو کر دینا بنا سکتا خلاف بول کے زبان اپنی پلیت کرتے میں ہاں زبان پلیت ہوتی ہے میں کوئی شک نہیں زبان پلیت کی دل پلیت ہو جاتا ہے کدو میں کہ جدو تیرے وانگو ذکر کریے جی میں کافر کا ذکر کرنا بن بنتی کافر کے ذکر زبان کا وزو ہو جاتا گسل ہو ہے پاک ہو جاتی ہے کہ ایسا کرنے کافر دی مخالفت کر اس دی ہر شاید دی مخالفت کر لانتا پہ جو دے خدا دا کر بیان کر کے سور نے کتے بلے جی میں قرآن انہوں نے قدم اٹھا رہا یہ لان دیا جب تو ذکر کریں گا سختی کریں گا یہ تیری زبان کا حسل پلیت اس لیے ہونی جسے انہوں نے تعریف کریں گا تو تعریف کر رہے ہیں تو باقی زبان اپنی پلیت کر رہے اصل پاک کرنا زبان اگر کافر دے ذکر آخری لفظ قرآن دے جن اور لوگوں میں سے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے ہیں انسان کی انسان برے برے نال بیٹھو گے برا خیال آنا شروع ہو جائے گا برا بولے گا برے خیال آنے شروع ہو جائیں گے برے گانے سنو گے وسوسے سے شروع ہو جائیں گے یہ شیطان ہے یہ انسانوں میں سے شیطان ہے جب کسی نیک بندے کو کہو شیطان تو تم سب کو ختم کر رہے یا برے کو شیطان کہو تو وہ سنت قرآن ہے تو دلائی ہے منافق اور برے کو جب شیطان کہو گے صحیح کر رہا ہے وہ شاید کو گال نہیں ہوگی گال اس وقت ہوگی جب نیک کو کہو گے آرام دن داخ ہوگے تو گال حلال دن و آرام داخلہ گال ہے بغیرت آخنا گال نہیں غیرت آخنا گال ہے معلوم ہوا کہہ سکنے کہ جڑا کسی کی عزت لٹوا پھرتا ہے لٹتا پھرتا ہے کیونکہ وہ ایک دن تو فرمایا بندے اپنے ماں گالا کرتے کیوں فرمایا اپنے ماں پیپ نے بندے اپنے ماپو کرتے ہیں پرمایا جاتا یہ کٹنے واپس ماں پیو کٹ نہیں جب واپس کٹی تو سبب یہ بنیا کٹام کا لیا انہیں کٹی تو جہاں کسی کی عزت لٹتا ہے یا لٹوا ہے یہ قانون ہے شریعت کا کوئی حدیث آ گیا تو انہیں اپنے گھر ضرور کو دیکھنا جب دیکھنا ہے تو اپنی عزت لٹا کا سبب بنے جب سبب بنیا تو انہیں دیکھے گا کوئی اپنے بہن چوری سمجھا کو بولتا یہ بھی مسئلہ جہے بھی سارے سنگی کمال خرچ کرنے والے میں خرچ دینا یاد رکھنا میری گل ایک عمارتوں اتنے پیسہ خرچ ہاں جی، اچھا۔ عمارتوں کا پیسہ خرچ اسلام یہ دستا ہے اور نبی باغ بھی اس کدی نہ کرا جی کوئی مومن زلیل ہوئے تو تصا مسجد کے مینار بناؤ تو مسجد بناؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چھڑیاں کی چھاتی رکھ کے صحابت موت جو آیا سرداس کرا تو صحابت لایا میں گل تو دسنا گا کہ اس وقت ایک انتہائی یعنی نفس دی ایک ایسی عجیب اندرونی چال ہے کہ جنہوں سمجھ نہیں سکتا سوائے اس بندے دے جی اللہ کی رحمت ہو ہاں، جنہوں رب سمجھا کہ نفس کی شرارت مارا کہ مسجد قرآن محلے کا سونا بنا اتنے یار لا یار اتنے پہلا لا دے یار قرآن چگن والا وہ دلیل ہو رہا ہے جہاں نالی جو چگ رہا وہ دلیل ہو رہا ہے مومن نبی علیہ السلام کی دفن ہوئے وہ تو گیا تولنگ ندیاں کو قرآن دفن کر دے آخری عزت ہو گئی لیکن مومن دلیل ہوتا ہے پہلے انگریز اپنی کتابوں سے مال بنایا کہ میری کتابیں پرانیاں ہو جان دمال کریک رکھی کرا سونے کے سونے کی چڑیا کو کرا ہے کیوں پتا ہے کہ اس کی عزت میری عزت بنی اج اصل مومن رولنے ہیں مومن برباد ہے دلیل خوار ہے پیسہ آسان تو بلا چلا رہے ہیں جی میں اگلے جمیل صاحب دیا اچھا۔ پینتی ہزار روپیہ لا دیتا دعوت میں پھر کملا میں پینتی ہزار لایا ہی اسی برادری کا ڈیڑھ بھرنا سی میں جڑی ہاں۔ ڈیڑھ بھر کے رات ٹی وی رات گزاری ہونی یہ دینا سی پانچ ہزار تو لا کے ہاتھ پہ روزہ پلاشا وہ بھی کی اس سے بڑا کام ہونا سی کہ تو روپیے لائیں ہاں، ہاں، خیال ہی ہے میرا نظریہ یہ درویز نے ہاں۔ میرا ایمانداری میں میں کم ہی کہنا چاہنا کہ جیسے سارے کاغذ چکن والے تھے جس سارے درویش نے مال دولت سرمایا خرچ کرنے صحیح رہنمائی کرنی اور انہوں اپنا کوئی لالچ نہیں اگر یہ زین تسا نہیں رکھتے تو نہ سڈے تو تسا دین لے سکتے جی تکلیف سے زیادہ انتہائی پیسے تو اب آزاد دکان چھوٹی لائیے کو پوری نہیں کرتی مخالف آس پاس لوگ مخالف نے سودا نہیں خریدتے تو نیچری دبکا لانتی ہاں؟ سودا نہیں خریدتے ہوں وہ سیاح سادیاں رلدی رہ اے نام مراد اتری قوم قرآن محل کلاوے پہ اتنے جی اصل دین نو سمجھا تو یہ بھی سمجھی بیٹھے ہیں کہ مال کی میں خرچ کرنا ہے کتنے خرچ کرنا گل سمجھ لگی میں نے دیکھا جی میں مسجد پائی ہو سنگھی رکھے درویش نے غریب نے میں پتا ہے میں دعوت دین دی دیتی بیٹھا میرے لاؤنے آنا کیونکہ ہر پاس نے جدا ہونا معاشرے تو ٹوٹن گے سارے لاؤ گے جب سارے لاؤ گے پچھوں یہاں ہر پاس تنگی آنی آنی جب آنی ہے ہر شاید کفالت کرنی ہوں میرے کو جا کچھ آتا میں ادھر پہلے نہ مسجد نہیں بنا رہا میں نماز اتنے پڑھ لینا مسجد کو بناوا میں یہاں کا دل خوش رکھا کہ ادھر مسجد بناوا سان ساری صحیح فکر دا مکمل ذہن رکھنے والا بندہ ہو وہ سارے سنگیاں یعنی عوام سنگ سنگیا جی، یاد رکھنا جس بندے جیڑا بندہ مومن واسطے خوش ہو کے خرچ نہیں نہ کرتا ہاں۔ سمجھے دے اندر نوز بلا جہلیت اور ہسا تالا ماتا کھانا ادھر کیوں جاوے پیسے ہوں سمجھ لگی جی یہ نفس دے حضور موم حضور پاک فرما رہے ہیں کہ کعبے نو کیا کعبے بڑا پاکیز ہیں بڑا چین اچھا بڑا اللہ لیکن میرے مومن کی عزت خون مال مال جان عزت وعدے کرانے ہوتا یہ کعبے نو فرما رہے ہیں یہ مردود قوم مسجدوں دے مینار سے کروڑ روپیہ لگ رہا ہے مسجد دے آلے دوالے جڑے نے مومنٹل فنڈ ہیں کسی نے خیال نہ جی میں مانا اٹھ میل تصویر کا رواز اٹھ رہا ہے وہ مردود قوم نہ لاؤ سپی کرنا لاؤ کیا مت پھڑے جاؤ گے ظالمو جتوں تک ادان دی آواز گئی تو نمازی نہ آیا کیا مت گربان تو پھڑے فرش سے تر کے سیٹی پھرن گئے ادانا دی آواز تو کتنے تک تین آئی تھی کیوں نہیں سمجھا تو مردود ہو نا گان ایسا پڑھو اتنے تک پڑھو نہ تو سارے بغیر کی ظاہر ہوئے نہ تو سب جانتے جو نہیں تو چلو فریچو گے تو نہیں کچھ نہ کچھ تو کوئی فرق پی جانا ہے اٹھ میل دس میل تیرا سپیکر آواز فٹ رہا گوانڈی سور آ جدو مسجد نہیں آنا قیامت والے دن میں تمہیں مثال دینا کیس کی پیروی کر دینا تو یہ پہلا پہلے دن جدو اطلاع کر دینا کہ تیرے تو پرچا ہو گیا یا فلان یا کچہری تین سدا پی گیا ہاں۔ وہ بندہ کر دینا اچھا۔ اگوں جہاں بندہ آتا ہے نا وہ کی آدھے وہ کرنے والا پیروی کرنے والا جا پیروی والا نہیں ہوتا یار پیروی والا جا لے کے ہاں۔ سمن والا ہاں۔ وہ سمن والے سمن جنہیں چر دست خاتمہ نہ کرو پیچھے پتہ نہیں تو سب مجرم ثابت نہیں ہوتا دستخط کر دیتے ہیں ہوڑ نہیں جانے گا تو تیری خیر نہیں ہاں۔ کہ میرا ساڈا پیغام تیرے تک سوال کتوں ہوئے گا کہ پہنچ گیا سی آیا کیوں نہیں کتوں رب پڑے گا مردود تیرے تک پہنچی سی سدا آواز پہنچی ادان ہائی سلا آ جاؤ تو کیوں نہیں سہ میں لانتی ہو جا سپیکر اتارو یا سارے مرو نہیں تو بڑی دے راول ہاں پنڈی جی۔ بندے آئے نا لڑکا پینٹ پینٹ والا والا میں میں سر کے بیٹھا بندہ ہے نا کے جا انہیں کیا کہ حضرت سمانے گنی دور جس وقت قرآن پاک کٹھے ہوئے نے سارا کتاباں کٹیاں ہوئی تو انہیں پھر نسخہ پسند کیتا قرآن پاک کا انہیں جلا دیتا سی انہیں حدیث پاک سنائی جی انہیں نالے بھی دسے کہ اسی قرآن پاک اتنے جلائے سی لوگوں تو چھپ کے تو انہیں تین مہینے سڈے تو کیس بھی چلتا رہا سی انہیں ڈر دفنا دینا قبرستان سے تو انہیں کہا بھی تھی جا قرآن پاک کا محل بنا دے تو پھر بعد پاک سرکار مسئلہ شریف ہے نا اس سے پہلے قرآن شریف دفن ہوا شہید کی گیا صاحب کرام نے نا بچے دے قرآن پاک جڑے سن وہ انہیں ٹویا کھود کے شہید کر کے دفن آتے حفاظت کی نیت نال قرآن میں جلانا شہید کرنا جڑا ہے گناہ لیکن یہاں پہ چلاؤ نا کتنا بننا ہے عوام نمبر جہل ہے جی ہاں جی جی کسی وقت تو پہلے سمجھائیدا اگلے جہے لاگے تاگے والے نے انہوں نے سمجھائیدا یار ہوں دسو جی ابھی آ کام کرا گے یہ گنا تھی تو چھوڑ دے پے پیروں ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ بابا ایڈی پاک پاک شاید کرنے والی پانی پلیت ہو سکتا اگ پلیت نہیں ہو سکتا پانی پلیت نہیں ہو جاتا اگ نو پلیت کر کے کوئی مائی دلال بتا دو تین سوال کیتے وہ کہ اگر تے استاد میرا لاجواب کر ل کہ میں انہوں پھسا لیا جو اس بندے نہیں انہیں یاری دا تے ختم دا تے سارا سوال کیتا تے میں کہ ٹھیک ہے صلاح السلام علیکم یا رسول اللہ انہیں کہا میں جو اتھے جاواں تے میں انہوں سوال کراں تے خیر انہیں یہ اپنا لکم دین حکم والی دین انہیں آخنا میں خیر تے میں کہا یہ نہیں آدھے اگر تھی لاجواب کر لیا تے اسی تے نال جی نہ ہوئے تو ساڈے نال گل انہیں کہا جی میں انشاءاللہ جانا ہے لگا جدو یہ یہ یہ لکھا لکھا ہوں ہوں یاری یاری شریف شریف شریف تے تے تے لنگر سارا اخبار اخبار دے دے ہوتے ہوتے اے رسم رسم کیوں ہے ہے میں کئی پڑھا رسم رسم ہے ہے کول شریف شریف لکھا لکھا ہوں کا بھی ریا جل لکھنے والا تو بے دین انہوں نے کی دلیل ہوں دین دیا کوئی کتاب کی دلیل دے تو اخبار چکی چاہیے ہاں، بغیر جی جہل کٹو جی۔ پوچھ بھی تیرا قرآن جڑا ہے وہ کی اخبار ہے انہیں کتاباں ساری گن کے نور کدوری شریف شریف ہدایا ان کے کے کے کے کٹ کٹ سنی ذہن اندر فکر بھرتے ہیں آخری سال ستا لگا دیں دیں انہوں نے جان نہیں انہیں میں اللہ فضل فل سنائی میں کتابیں پوریا پڑیاں آنا جی میں <laughs> آ جائے کتنا ہے راڑے پنڈی جی پوری بڑی مرضی صاحب دو ہزار سولہ ماضی بڑا اسی طرح مجمع بنا اتنے اسی طرح سبحان اللہ اسی طرح نارے یہ وہ سارا تاکہ اگلے پتہ لگے موضوع کسی جگہ لگایا دو سو نشانیاں نیچری شیر کٹنے اکبر والا ہے نیچریاں تنیا نا وہ اشار فارسی والے اردو والے انہوں نے لے کے نا سورج لا کے چل پہ لیا پکڑنی ہونی اپنے دوست نے دسی میں برادری دے دے اس برادری برادری برادری نے تین دلیلو کار کرنا نہیں چلا چلا دین والی کی کوئی رشتہ لین دین کرو لینا سوکھے رہو رہو گے گے رحمت میں اپنی بچی کا بتی جی جی کجا کجا تو گھٹ بغیر وہ ساری یقی بھن کی کرنڈ ہے وہ بس یہ جواب دینا بابا پیلو پلو برنٹ سکول والی قوم گالا نہیں لگ سک میرے پتا نہیں آج میرے لمبے لا اس طرح لانا پاؤں لیا گھر کا بچہ لا لا سمجھا کی کہہ رہا لا لا لا لائی لا جا کہہ رہا مامو لانتے کفر دی مخالفت ہے خلاف تو بولن نہیں دے رہے ہیں لا علاقہ کل نا جی ان شاء اللہ کیا کا لاکہ اچھا گل پہنچا ہے تمہیں مصیبت پا دیتی محکمہ پتا کی وہ مینو سمجھتا ہے وہ میرا یہ سمجھتا بھی میں نہ لکھا گا تو استاد میں تو خوش ہوئے گا تو خوش ہو کے روپیے دے گا وہ جائل کٹے اب نہ لینا ہوں تو ہوں تک پتا نہیں چاہنے نا ہی سڈے کوئی ماں بچے بچے کو نہیں ہوتے بڑا بڑی قریب تو جاننا جال بیٹھ کے نا اپنی ٹونٹی بنا ل تو اپنے پیو دا گستاخ دب گال کرے نا اتنی چشتی چپ تھی پہلے بڑی گلا کرے بڑے بڑے بڑے کسی کام کرتے کرتے ہیں ہیں لگتا دنیا ایک پہلے بڑا مطمئن چیز ہے ہے پہلے مطلب پر رہتا جانا آخر بول پالا پھر اگر روزہ نہیں خاص طور سے لوگوں کا دینا تاریخ کا پلڑ پیو سے گزر گئی گزرا غم بے سانگ رلو سے بچھڑا جمل جہان نا کچھ پلڑ پیو سے ویندے یار نہ کھڑ مگ لایا ویندے یار نہ کھڑ مگ لایا کہ کوئی پیغام آیا جندڑی دا ججمان گل دا گڑ پیوس جندڑی دا ججمان گل دا گڑ پیوس گزر گئی گزران غم دے سانگ رلوس نام مہینہ رنگ مہندی نانا نا رنگ مہندی جوگ جگ اجاڑم ڈہندی بلا دیا ویران تھے آسر لو تھے بلا تھا ویران تھی بے آس لو سے گزر گئی گزرا غم لوگ سانگ رلو سے لاوے لاوے لہ دے پیوم بھی چھوڑا لاوے لہ دے پیوم بھی چھوڑا کھارے چڑھ دے دھوڑا مہندی سرخی با بچوں سے مہدی سرخی بال نیلا رنگ بچوں سے گزر گئی گزرا دے سانگ رلو سے ویر سیا وے ماتم گانے جمل سے گزر گئی گزران غم دے ساگر لو سے چھوٹی عمر رنڈے پا آئم چھوٹی عمر رنڈے پا آئم کھوٹی قسمت کھوٹ گمائم گما ارمان ویندے سے دوجا ارمانو میں دینا مکلو سے گزر گئی گزرالو لم دے سانگ رجو سے جی دے تھی درد نبھے سان پیٹ کیا خف رو رو خلق رو سے پیٹ کیا خف خان رو رو خلق رو سے گزر گئی گزرا